فائدہ دیتی ہے مجھے بھی فائدہ ہوگا بچوں کو بھی ہوگا قرآن شریف کی باتیں تو ایسی ہیں کالی کمنی والے کی باتیں تو ایسی ہیں کہ سب کو فائدہ ہوگا ان کو بھی ہوگا مجھے بھی ہوگا آپ کو بھی ہوگا سب کو ہوگا پھر آپ لوگ اتنی دور سے آئیں ماشاء اللہ اللہ کے لیے آئیں ایک صحابی تھے انہوں نے صرف مدینہ شریف اس لیے سفر کیا کہ مجھے وہ اطیات سکھا دیجیے جو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے تو پھر فرمایا غالباً عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس کو جنت ہی دیکھنا ہو اس شخص کو دیکھ لے تو دین سیکھا جاتا ہے باقاعدہ دین جو ہے سیکھا جاتا ہے کتابوں سے نہیں آ سکتا نہ کتابوں سے نہ آوازوں سے نہ زر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا دین جو ہے وہ سیکھنا پڑتا ہے تبلیغی جماعت میں چار مہینے لگاتے ہیں چلہ لگاتے ہیں کافی دین آ جاتا ہے داڑھی آ جاتی ہے ٹخنے کھل جاتے ہیں ٹوپی آ جاتی ہے نمازیں آ جاتی ہیں اس کے بعد اور آگے بڑھنا چاہیے کسی شیخ کو تلاش کرنا چاہیے تاکہ معاملات آ جائیں اخلاق آ جائیں شہری پردہ آ جائے <laughs> ٹی وی گھر سے نکل جائے تھوڑا اور بھی تو آگے بڑھنا چاہیے دین میں تھوڑا آگے بڑھنا چاہیے تھوڑا نہیں اور آگے بلکہ دوڑنا چاہیے دین میں تو آج کے دن عبادتیں خوب ہو رہی ہیں ماشاء اللہ کچھ پہلے ان شاء اللہ تعالیٰ نواز شریف بھی سناؤں گا ابھی وقت ہے میں پونے ایک تک بیان کروں گا پھر پونے ایک بجے ہم نکل جائیں گے دوسری مسجد میں جانا ہے مقصد تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا راضی ہو جائے اور قبول فرما لے کتنا ہی بیان کر لے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق محبت کا حق کسی سے ادا نہیں ہو سکتا آپ بتائیے جو احتکاف میں بیٹھے ہوئے کوئی رات کوئی تلاوت کر سکتا ہے چلو کر لے گا تھک جائے گا کوئی رات پوری رات کھڑے ہو کے پورا قرآن شریف اگر کسی کو حافظ ہو پڑھ لے گا مگر تھک جائے گا ٹھیک ہے کوئی رات کوئی اتنی زیادہ عبادت نہیں کر سکتا آج کل کیونکہ کمزوری کا زمانہ آئی ہے کتنی تلاوت کرنے اکتا جاتے ہیں بہت سے لوگ تو اس لیے شارٹ کٹ رستہ بتایا جا رہا ہے مطلب شارٹ کٹ رستہ بتائیں اللہ تک پہنچنے کا شارٹ کٹ سیڑھی لگ جائے میں اللہ تک پہنچ جاؤں <laughs> شارٹ کٹ راستہ بھی کوئی ہوگا نا جس سے اور لوگ پہنچ رہے ہیں اللہ تک اتنی جلدی جلدی اللہ کے پیارے بن رہے ہیں کوئی شارٹ کٹ رستہ شارٹ کٹ راستہ یہ ہے اللہ سے ملنے کی یہی ایک راہ ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر جو اللہ سے مل گئے ہیں ان سے دوستی لگائیں کہ آپ کو کیسے اللہ ملا اللہ مل جاتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے بیٹے آپ اس طرف آ جائیں شابش حدیث شریف میں آتا ہے کہ میں ساتوں آسمانوں زمینوں میں کہیں نہیں سمایا مومن کے چھوٹے سے دل میں سما جاتا ہوں اللہ تعالیٰ دل میں آ جاتے ہیں بہت مزہ آتا ہے دین پہ چلنے میں ایسا نہیں ہے صرف اور ہم لوگ ملا کی دوڑ مسجد تک بھی ہے مسجد کے علاوہ باہر بھی ہے یعنی کہ ہم لڑکوں کو صرف مسجد میں تو نہیں رہنا ہم مردوں کو مسجد میں تو نہیں رہنا بازار بھی جانا ہے کاروبار بھی کرنا ہے اگر عالم ہے تو مدرسے بھی جانا ہے اگر عالم نہیں ہے انجینئر ہے ڈاکٹر ہے تو جاب پہ جانا ہے تجارت پہ جانا ہے کوئی مرغی والا ہے تو اس کو مرغی کے لیے جانا پڑے گا چوزے لینے پڑیں گے یہ مرغی والے ہیں نا <laughs> سمجھ رہے ہیں باہر تو نکلنا پڑے گا تو باہر نکلتے وقت کیا کیا احکامات ہیں ان پر عمل مشکل ہوتا ہے سب سے زیادہ مشکل ہر جگہ عورتیں یہودی نے پھیلا دی ہیں ہر جگہ عورتیں تاکہ یہ لوگ خوب عبادت کریں احتکاف میں بیٹھیں چلے لگائیں بیانات کریں خوب عمرے کریں حج کریں اور ہر جگہ عورتوں کو بے پردہ کر دیا ٹی وی پہ لا کے ان کو دیکھ کے ہماری ماں بہن بیٹی بے پردہ ہوئی ٹی وی پہ جو دیکھا ان لوگوں کو ہماری ماں بہن بیٹی اور بیوی بے پردہ ہو گئی کہ وہ ایسی آ رہی ہے تو میں بھی ایسی چھوٹے کپڑے پہنوں میں بھی اپنی زلفیں سواروں ان کو ہماری ماں بہن بے پردہ ہو گئی وہ باہر نکلنی ہے دوسرے لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں ان کا ایمان تباہ ہو رہا ہے تو اس لیے میرے شیخ نے اتنا آسان کر دیا دین کو اور لذیذ بھی کر دیا کچھ نہ پوچھو کباب کی لذت ایسے جیسے شباب کی لذت <laughs> کباب جو ہوتا ہے حضرت والا فرماتے تھے کچھ نہ پوچھو کباب کی لذت ایسے جیسے شباب شباب کہتے ہیں جوانی کی لذت میرے شیخ کو کباب میں بہت مزہ آتا تھا ماشاء اللہ پنکھے تو خوب لگ گئے اچھا یہ پنکھے اے سی کولر لگا دیے ٹھنڈا پانی بڑی نعمت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ٹھنڈا پانی بڑا پسند تھا باقاعدہ خاص کنویں سے منگواتے تھے ٹھنڈا پانی اور ٹھنڈا پانی نبی وسلم پیتے تھے تناول فرماتے تھے اور پینے پانی پینے کے بعد کی دعا بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک عمل استنجے کا طریقہ بتا دیا بتائیے بیوی سے باتیں کرنے کا اور رات کو گزارنے کا طریقہ بتا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز بتائی تجارت کرنے کا طریقہ بتا دیا <clears throat> مسکرانے کا طریقہ بتا دیا یہی بتا دیا قرآن شریف میں کہ والدین سے اف بھی نہ کرو ہم لوگ عبادت کر کے غصہ ناک پہ چڑھا کے نہیں بھائی امی میں بدتمیزی کر رہا ہوں اف بھی نہ کرو ہوں بھی نہ کرو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے یہ سب بتا دیا مگر اس پر عمل کی ظاہر سی باتیں مشکل ہے کیونکہ ہم لوگ نفس کے غلاموں کے ساتھ رہ رہے ہیں پورا معاشرہ فحاشی کے سیلاب میں گھوم رہے ہیں مگر اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں سمندر کے اندر سیپیاں ہوتی ہیں اس میں کچھ موتی بھی ہوتے ہیں ان سیپیوں کے اندر موتی ہوتے ہیں موتی کو ڈھونڈنے سے مل جاتے ہیں تو اللہ والے سچے ہوتے ہیں ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں وہ سیماہوم فی وجوہی میں اثر سجود ان کے صحابہ کرام ایسے پیارے تھے وہاں سے ان کے چہروں سے ان کے اخلاص اور ان کے چہروں سے سجدے کے نشانات ظاہر ہوتے تھے سجدہ کے نشان صرف یہ نہیں کہ اتنا بڑا نشان بنا لیا اتنا سجدہ یوں رگڑا اپنے پوری رات رگڑتے رہے تاکہ یہ نشان بن جائے نشان سے کیا جنتی ہو جائیں گے نشان سے کوئی جنتی ہو جائے گا جنتی کا ٹکٹ صرف صحابہ کرام کو جنتی کا نہیں اللہ کی رضا کا ٹکٹ صرف صحابہ کرام کو ملا ہے رضی اللہ عنہ و رضوان عبادت کر کے سب سے زیادہ شیطان نے جو ہے نا بہت عبادت کی تھی شیطان نے بہت عبادت کی تھی اور یہ بہت مبارک ہے جزاک اللہ بہت عبادت کی تھی شیطان نے مگر اکڑ آ گئی اس کے اندر تکبر آ گیا تو جیسے کوئی عبادت کرتا ہے جیسے کوئی عالم بنے گا سن لیجئے غور سے سنیے جیسی عالم بنے گا جیسے بیان کرے گا جیسے وقت لگائے گا جیسے بیان کرے گا فوراً اس میں شیطان آ کے تکبر ڈال دے گا عبادت کرے گا کہ میں نے اتنی عبادت کی ہے میں نے اتنی بیان کیا ہے میرے جیسا کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہے میں نے تو طواف کیے ہیں آپ لوگ تو احتکاف میں بیٹھے ہیں بہت سے لوگ اس وقت حرم میں احتکاف میں بیٹھے ہیں مدینہ شریف میں احتکاف میں بیٹھے ہیں پھر آ کے سب کو بتاتے پھریں گے عبادت کر کے دکھانا یہ تو ریا کاری ہو گئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ مایوس نہیں کیا ہے میرے شیخ نے سب کے حل بتا دیے پریشان نہیں ہوئی زیادہ دین ٹینشن نہیں ہے اس لیے شیخ کی صحبت اٹھائی جاتی ہے تاکہ اس سے مشورہ کریں یہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ مشورے کی ضرورت پڑتی ہے بھائی مجھے اتنی ضرورت پڑتی ہے جبکہ میرا شیخ سے تعلق ہے اتنا پرانا ہو گیا دو ہزار چار میں ہوا تھا بیت حضرت والا سے دو ہزار چار میں یا دو ہزار دو میں ہوا تھا غالباً یاد نہیں آ رہا اب تو دو ہزار سولہ چل رہا ہے ٹو تھاؤزینڈ سکسٹین کا ماڈل گاڑی کا <laughs> وہ اس کے بعد بھی ہر وقت ضرورت پڑتی ہے مشورے کی تو جو لوگ تعلق نہیں کسی اللہ والے سے خود ہی چلے آ رہے ہیں تو خود ہی کیسے چل رہے ہیں بھائی جب تک بتائیے کیا گاڑی بغیر ڈرائیور کے کوئی گاڑی کوئی گاڑی ہے اس کو چلانی نہیں آتی مگر اس کو گاڑی دے دی چلا رہا ہے جب گیئر چینج کرنے کا موقع ہے گیئر بدلنے کا اور چورایا آیا وہ گاڑی ٹھوکر مار دی اس نے اس طرح ہم لوگ چلیں گے نماز پڑھیں گے ذکر کریں گے تحجد پڑھیں گے روئیں گے مگر جہاں حسین آئے گی وہ بول ارے کچھ نہیں ہوتا اپنے نفس سے پوچھیں گے دل صاف ہونا چاہیے نظر پاک ہونی چاہیے بس خود ہی کہیں گے دل پاک ہونا خامہ یہ لوگ ڈنڈے لے کے دوڑاتے دین کو اتنا مشکل نہیں ہے اور بولتے ہیں دین میں کوئی اتنی سختی نہیں ہے تو دین میں اتنی نرمی بھی نہیں ہے بس جو نفس میں آیا وہ کر لیا بس جب جہاں مزہ آیا میٹھی میٹھی باتیں ہوئی وہاں تو مزے پہنچ گئے سارے پہنچ گئے میٹھی میٹھی باتیں <laughs> اور جہاں ماشاء اللہ بیٹھ جائیں کرسی پہ بیٹھ جائیں ضروری نہیں نیچے بیٹھنا ضروری نہیں اگر آپ کو حضور ہے آپ شاباش کرسی پہ بیٹھ یہ بےعد بھی نہیں ہے وہ خود ہی بیٹھ جائیں ہمارے حضرات ایسے پیارے تھے جو سچے اللہ والے ہوتے ہیں کسی انسان کو بھی حقیقی نہیں سمجھتے اللہ دین سی دین کی بات سننے آئے ہیں تو ان کا اکرام کرنا چاہیے اللہ کے لیے آئے ہیں تو کیا بات بتایا تھا ہاں تو شیطان جو ہے فوراً آ جاتا ہے تم نے عبادت کی تہجد پڑا احتکاف میں بیٹھے یہ بتایا تھا مدینہ شریف میں بہت سے بیٹھے ہوئے میری والدہ خود بیٹھی ہوئی اور میرا بھائی والدہ نہیں بھائی جو ہے مدینہ شریف میں اس وقت میرا بھائی تو جب تک شیخ سے شیخ کی صحبت نہیں ہوگی فضائل تبلیغ میں بھی لکھا ہوا ہے جب کوئی اللہ اللہ والا تلاش کرنے میں صحیح کر یعنی کوشش کر اور جب اللہ والا مل جائے تو وہ کہے کھڑا ہو جا تو کھڑا ہو جا وہ کہے بیٹھ جا تو بیٹھ جا وہ کہے جو پیشہ کرنے کو کہے وہ پیشہ اختیار کر لکھا ہے کہ نہیں لکھا آپ اتنا تبلیغ میں کام کرتے ہیں ٹنڈو حیدر سے آ رہے ہیں بہت تبلیغ کا کام کرتے ہیں لکھا ہوا نا اس میں بتائیے پھر تلاش کیا کہ ہم نے اللہ والوں کو اور پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے اللہ والے کی نشانی کیا ہے نشانی ہے اتباع سنت اور شریعت یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھتا عورتوں سے پردہ نہیں کرتا ہے تو ان کو اللہ والا سمجھ رہے ہیں صرف کرنٹ مار رہا ہے بیٹھا بیٹھا پانچ سو روپئے کا نوٹ لے گئے پہلے سلام کرو گے پھر پانچ سو روپے کا نوٹ رکھو کرنٹ لگے گا پانچ سو روپئے یوں جیب میں جائیں گے اور بولیں گے ہم اللہ والے بن گئے کرنٹ میں اللہ کے رستے مجاہدہ کرتے اللہ تعالیٰ تو دین پہ چلنا مشکل ہے اس لیے سچوں کی صحبت اٹھائی جاتی ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا خود بخود گناہ چھوٹنے لگتے ہیں بلکہ مزہ آنے لگتا ہے اور دل میں سکون محسوس ہوتا ہے باقاعدہ سکون چاہیے ہم لوگوں کی نہیں چاہیے ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں سکون مل جاتا ہے مسجد میں مل جاتا ہے تو کتنا سکون ہے مسجد کیا یہی سکون ہمیں بازار میں ملا گھر کے اندر ہے کیونکہ ہمارے اخلاق خراب ہیں تو گھر میں تو چڑچڑا پن چل رہا ہے کیونکہ سارا ماحول ہی خراب ہے ہماری بہن ہماری بیوی ہماری والدین وہ کچھ لوگ اچھے گھرانے بھی ہوتے ہیں تو لوگ اس میں یہ بہانہ کرتے ہیں کہ ہمارا ماحول ہی ایسا ہے دس نمبر کا ماحول ہی ایسا ہے ہمارے گھر کے لوگ ہی ایسے ہیں تو بس سب کچھ چھوڑو جتنا تھوڑا بہت کر رہے ہیں کافی ہے بس یہ بولتے کیوں بھائی تھوڑا بہت کیوں قرآن شریف اور حدیث شریف اس کو بس سائڈ پہ رکھ دیں گے کیا ہم اور یہ صرف کیا عالموں کو ہے عمل کرنے کا تبلیغی بھائیوں عمل کریں گے داڑھی والے عمل کریں گے اور کوئی عمل نہیں کرے گا یہ جو اتنا ماشاء اللہ تیس باروں قرآن شریف ہے مشکل ہے اس پہ چلنا اس لیے سچوں کی صحبت اٹھائی جاتی ہے کتاب چار کتابیں آئیں اور ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آئے اس کو سمجھانے کے لیے ہے نا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے پھر انہوں نے صحابہ کرام کو سمجھایا انہوں نے تابعین کو سمجھایا تبا تعبین کو سمجھایا یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا اولی اللہ کو سمجھایا قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا مگر یہ دیکھ لینا چاہیے اس میں ہم لوگ اکثر حیدرآباد والے بہت زیادہ کراچی میں تو اب ماشاء اللہ اتنے شیخ بہت سارے شیخ مشائف ہیں حیدرآباد میں کیونکہ غلط پیر بھی بہت زیادہ ہیں دھوکہ کھا جاتے ہیں ہم لوگ غلط پیر میں اور سچے پیروں میں غلط لوگوں میں سچے لوگوں میں دھوکہ کھا جاتے ہیں اس دھوکے کے بچنے کے لیے بتا دیا کہ مظاہلوم چلے جائیں نو نمبر میں صحیح سے بیٹھے ناف سے گھٹنے تک چھپانا فرض ہے ایسا پھر آپ اس طرح بیٹھ رہے ہیں تو گھٹنا نظر آ رہا ہے گھٹنا چھپانا فرض ہے ٹانگ نیچے کر لیں برائے کرم ورنہ سائڈ پہ بیٹھے شارٹس پہنتے ہیں کچھ لوگ ٹراؤزر پہنتے ہیں ٹخنوں سے اوپر وہ تو صحیح ہے اتنے اوپر کر لینا ذرا سا ہم اوپر کریں گے گھٹنے نظر آنے لگے یہ حرام ہو جائے گا اور مسجد کے اندر یہ ایسا جیسے شرم کی جگہ کو دکھانا اس طرح گھٹنا دکھانا بھی ایسے ہی ہے ناف سے لے کر جو ناف کا نشان ہوتا ہے اسے گھٹنے تک چبانا مردوں کو ہم کو فرض ہے مجھے بھی نہیں معلوم تھا حضرت والا سے اپنے شیخ سے سیکھا ہوا کوئی مسئلہ نہیں ہے کچھ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے بس چلے جا رہے ہیں جیسے دنیا چل رہی ہے ویسے ہم بھی چلے جا رہے ہیں ایسے تھوڑی چلنا ہے ہمیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کے چلنا ہے وہ ہمارے لیے پیارے تھے سب سے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہودیوں نے وہی ایسی چال چلی فیس بک کھلوا دیے نوجوان لڑکوں کو یوٹیوب دکھا دیے فیس بک اور جو ہے ننگی فلمیں دکھا دی تو بس وہ اسی چکر بڑھ گئے جیسے وہ ننگے لباس پہن رہے ہیں ہم بھی نے پینٹ پھاڑ لیا اس ہم نے بھی پھاڑ لی <laughs> انہوں نے وہ اسپائسی بال بنا لی ہم نے بھی اٹھا لیے پاگل میں کتے کی طرح <laughs> اور ظاہر سی بات ہے جانوروں کی طرح کام کر رہے ہیں نا وہ کفار اور یہودی یہ جانور والے کام کرتے ہیں تو کیا ہم جانوروں والے کام کریں گے مسلمان ہے کلمہ پڑھا ہے ہمیں تو ایسا زبردست ایمان ہونا چاہیے کہ کافروں کی گردن اڑا دیں ہم لوگ یہ ایمان سچوں کی صحبتوں سے ملتا ہے کافری گردن تو نہیں اڑا سکتے ابھی نفس کی گردن تو اڑا دیں <laughs> نفس کہے گا یار لڑکی کو دیکھ لو لڑکی کو دیکھ لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آ رہے ہیں جہاد اکبر کیا فرمایا نفس سے جہاد کرنا کیونکہ یہاں پہ ہر وقت خونے تمنا کرنا ہوگا ہر وقت گھر کے اندر گئے امی نے یہ کام کہہ دیا شادی ہو گئی تو بیوی نے یہ کام کہہ دیا اس وقت اللہ کا حکم دیکھا جائے کہ بیویوں سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں بچے پیدا ہو جائیں گے سنت کے مطابق تحریک کرنا ان کی پرورش کرنا تو اتنی ساری باتیں ہیں یہ کیسے آ جائیں گی بھائی اس لیے مشکل ہے دین پہ چلنا کسی اللہ والے کے صحبت میں رہ کر بہت آسان ہو جاتا ہے اللہ والا نہیں ملتا مشورہ کرنے مشورہ کرنے میں کیا ہے اللہ والے کوئی تبلیغی جماعت تھوڑی چھڑوا دیتے کوئی عالم مدرسہ تھوڑی چھڑوا دیتے میرے شیخ فرماتے تبلیغی جماعت میں کام کرتے رہے مگر اصلاح کرواتے رہے فون کے ذریعے خط کے ذریعے اصلاح کرواتے رہے اصلاح ہوتی رہے گی کوئی مسئلہ نہیں تبلیغی جماعت میں ڈاکٹر ڈاکٹر نوشاد صاحب ہیں پہلے ڈاکٹر وہ تھے واسف منظور صاحب سے انتقال فرما گئے اب کراچی میں ہیں ڈاکٹر نوشاد صاحب خانقاہ کا بھی کام کر رہے ہیں کیونکہ ضروری ہے تسکیہ کروانا انسان خود چل نہیں سکتا میں خود پریشان ہوتا ہوں کچھ اکیلے کیسے چل رہے ہیں کوئی مشورہ نہیں کر رہا ہے کسی عالم سے کسی سچے سے مشورہ ہی نہیں کر رہا ہے اور سچے سچے تو کیا اگر کوئی مل جاتا ہے تو غلط عاملوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں عامل کے پاس کہ یہ پریشانی وہ پریشانی پریشانی تو آئیں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ آزمایا گیا بیٹا پیدا ہوا ابراہیم السلام بیٹے کی وفات ہو گئی بتائیے نبی السلام وسلم کے بیٹے کی وفات ہو گئی اور کتنی آزمائشیں آئیں جہاد میں ہے نا مسلمانوں کو پریشانی آئیں گی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لوگ پریشانی آئیں تو دین کو ہی چھوڑ دیں گے صبر بھی تو ہے دنیا میں قرآن شریف میں صبر بھی تو ہے اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے وہاں صبر بڑا مشکل ہے صبر کو آسان کرنے کے لیے وہی بات آتی ہے کہ صحبت اٹھائی جاتی ہے اب یہ شعر آپ سن لیجیے میرے شیخ کا شعر ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا کبھی دل پہ صبر کرنا کبھی دل سے شکر کرنا مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یارب پتا ہی تھا کہ اللہ کے درد کیا ہے تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا اللہ کے عاشقوں نے سیکھا کیسے اللہ پہ مرا جاتا ہے دس دن بیٹھے ہوئے اتکاپ میں بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی کتنے نوجوان ایسی اس وقت آٹھ نمبر جا رہے ہیں ریشم گلی جا رہے ہیں لڑکیوں کو ٹچ کر رہے ہیں <laughs> آپ لوگ مبارک ہیں ماشاء اللہ دس دن آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے مہمان بنے ہوئے دل نرم ہو گیا ہے شیپ کی شیبیں بڑھی ہیں کوئی جلیٹ بلوٹو سے ریزر چلاتا ہے کوئی جوان نہیں چلاتا کوئی بالکل ہی دل سخت ہو وہ چلاتا ہوگا ورنہ دس دنوں میں کوئی نوجوان نہیں چلاتا نا کوئی شیو کرتا ہے نہیں کرتا اس کا مطلب میں داڑھی منڈانا گنا ہے عید کی رات کی پھر کیوں ہم لوگ شیو کروا لیں تو روس اصل میں چہرے پہ سستی تھی دل بھی گواہی دے گا کیوں داڑھی صاف کرواتے ہیں کیونکہ ہمیں حرام لذتیں پوری کرنی ہے لڑکیوں کے چکر دوبارہ شروع کرنے ہیں اپنی گرل فرینڈ سے دوبارہ بات کرنی ہے اور عید ملن پارٹی ہوگی سب لڑکیاں آئیں گی بھابھی ان سے ہمیں وہی جو پیر مارنا ہے کونی مارنی ہے <laughs> اس لیے ابھی تھوڑی دس دن ہی بات کر لو مغفرت ہو جائے گی پھر نئی ریل دوبارہ شروع کر دو ایک بات اور بتاؤں جیسے میں نے ان کو اپنا دوست بنایا ٹھیک ہے اب ان کے دل میں کیا آ رہا ہے مجھے تو نہیں پتا مگر ان کے دل میں یہ ہے کہ دس دن میں کمان سے دوستی رکھوں گا اور دس دن کے بعد پھر چھوڑ دوں گا دوستی بس اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کے حال جانتے ہیں جس نے یہ ارادہ کیا ہوا ہے کہ میں جو ہوں دس دن احتقاف میں بیٹھوں گا چاند رات کو داڑھی منڈالوں گا اللہ کو پتا یہ حال کے نہیں پتا یہ عالم خائن تل مما تفصی صدور اللہ تعالیٰ آنکھوں کی چوریوں کو اور دلوں کے رازوں کو خوب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس کا ارادہ ہے کہ داڑھی منڈا دے گا یا اس کا ارادہ ہے دوبارہ لڑکیوں سے دوستیاں لگائے گا کم از کم ارادہ تو ہم اپنا بدل لیں نہیں چاند رات کو داڑھی شیپ بڑی رہے گی نائی کے پاس جاؤں گا بال تو اپنے سنت کے مطابق کرا لوں گا چار گنجا ہو سکتے ہیں یا کانوں کی نو تک پٹے بال رکھ سکتے ہیں میں نوجوانوں کو میرے شیخ منع فرماتے ہیں منو بالوں کے پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں <laughs> بالوں کے پیچھے پاگل ہو گئے تھے چاروں طرف سے برابر رکھے لیں یا سر کے بال منڈوا دیں جیسے ابھی میں نے صبح ہی منڈوائے دیکھیں کیسے رہے کھٹمنڈو ہو گیا کہ نہیں گنجو کھٹمنڈو <laughs> آپ کوئی لڑکی گزرے گی میرے شیخ ہمارے اس طرح کر لو بولے پاگل جا رہا ہے تو لڑکیوں کی نظر میں پاگل ہی بننا اچھا ہے تاکہ ان سے بچ جائیں ہم لوگ اس لیے نوجوانوں کو میرے شیخ گنجا کروا رہے تھے میرے شیخ اب بولے آپ میرے شیخ کی بات کر رہے ہیں وہ بھائی میرے شیخ تھے کون یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے عارف بلّہ شیخ الحرب الرجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کے پاس بڑے بڑے علماء آتے تھے پوری دنیا کے علماء کی کریم علماء جو ہیں دین کو زیادہ سمجھتے ہیں ہم انجینئر ڈاکٹر نہیں سمجھ سکتے دین کو علماء جس شیخ کے پاس آ رہے ہوں کتنے بڑے اللہ والے ہوں پوری کریم علماء مفتی اعظم پاکستان ملاقات ہوئی اور مفتی شیخ رفیع عثمانی صاحب مفتی اعظم پاکستان اس وقت ٹھیک ہے ان کی اور میرے شیخ کی حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب کی مدینہ شیخ میں ملاقات ہوئی مفتی اعظم پاکستان نے گلے لگایا میرے شیخ کو حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نے گلے لگایا اور فرمایا کہ مجھے آپ سے اللہ کے لیے بہت محبت ہے دیکھیے مفتی اعظم پاکستان میرے شیخ سے محبت کر رہے ہیں میں ان کا خادم ہوں اللہ سے کیونکہ کیوں محبت کر رہے ہیں بتائیے کوئی شخص داڑھی منڈاتا ہو ہیروئن پیتا ہو کوئی اس سے محبت کرے گا اللہ کے لیے کوئی مفتی صاحب محبت کریں گے محبت کریں گے اس لیے کہ تاکہ دین کے قریب آ جائے مگر یہ اللہ والی محبت نہیں ہوگی کسی سے محبت کرنا اللہ کے لیے جب ہوتا ہے جب وہ شریعت و سنت پہ چلتا ہے جب وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا مخلوق کی مخلوق کی پرواہ اگر ہم لوگ کرتے رہتے تو پھر آج دین ہمارے تک پہنچتا کیا سبھی لوگ داڑھی صاف کروا لیتے ہے نا سبھی لوگ ٹکنے چھپا لیتے سب لوگ ہی ٹی وی گھر میں رہ جاتے مگر ایسے لوگ ہیں جن کے جو ٹی وی گھر سے نکال لیتے کہاں عمران عمران یہ چلے گئے وہ یہ کھڑے ہو جائیں انہوں نے اپنے گھر سے ٹی وی نکال دیا ماشاء اللہ پہلے بھی کھڑا کیا تھا بہت بڑی بات ہے ماشاء اللہ کہہ دوں اس زمانے میں اپنے گھر سے ٹی وی نکالنا بہت بڑی بات ہے میں نے بھی نکالا تھا چھ نمبر میں رہتا تھا میں <laughs> اپنے شیخ سے مشورہ ہوا ٹی وی چلتا تھا ہمارے گھر میں تو اس وقت کیونکہ میں ہی گھر کا گھر کا بڑا نکال سکتا ہے جو کمانے والا ہے اور جو نوجوان ہیں ان کے ابو ٹی وی دیکھتے ہیں تو نکالیں گے نہیں ہم لوگ ہم لوگ یہ کریں گے کہ جب ٹی وی امی ابو دیکھ رہے ہوں یا ہمارے گھر والے دیکھ رہے ہوں تو ہم لوگ جب ٹی وی چل رہا ہو تو اس کمرے میں نہیں جائیں گے بس یہ کرنا ہوگا ہم اس طرح بائی کاٹ کریں گے امی ابو بولیں گے چائے لا دو چائے لا کے رکھتے دوبارہ باہر آ جائیں گے کیونکہ ٹی وی میں عورت آ رہی ہے میوزک آ رہی ہے نافرمانی آ رہی ہے ہمارے گھر میں ٹی وی چلتا تھا حضرت میر صاحب اللہ سے مشورہ ہوا فرمایا اور رمضان کا ہی مہینہ تھا رمضانوں میں ذرا آسان ہوتا ہے پہلے تھوڑا سا تار وار نکال دو ٹی وی خراب ہو گیا اور اس کے بعد پھر جب صبح فجر کے بعد اکثر سو جاتے ہیں نا عورتیں تو سو ہی جاتی ہیں سہری بنا کے نہیں سو جاتی عورتیں زیادہ چوچو کرتی ہیں ٹی وی کے معاملے میں ڈرامہ دیکھنا ہے نو بجے والا جو آتا ہے <laughs> وہ ڈرامہ دیکھنا ہے اور نوجوانوں کو اپنی گندی فلمیں دیکھنی اب ٹی وی تو خیر چھوڑ ہی دیا ہے موبائل پہ پیکج کرا لیے یو فون والوں نے اتنا یہ یہودیوں کی چال ہے پاکستان کے لیے خاص طور پر انٹرنیٹ اتنا سستا کر دو کہ ان کے نوجوان سب ننگی فلمیں میں دیکھ کے آنکھوں کا ذنا کر کے جہاد کی طاقت ہی نہیں رہے گی نفس سے تو نفس سے جہاد ہی نہیں کر سکیں گے تو کافروں سے کیا خواب کریں گے پھر یہی ہوگا سب جو ننگی تصویر دیکھے گا اس کے اندر بز کتنی باڈی بلڈنگ کر لے باڈی بلڈنگ سے یہ پھول جاتا ہے <laughs> یہ صرف پھولم پھلا ہو جاتا ہے بس اور جس اور کچھ نہیں ہوتا لڑکی آتی ہے لڑکی آ گئی باڈی بلڈنگ کیا ہوا لڑکی کے سامنے پاگل ہونا <laughs> کہاں گئی تمہاری باڈی بلڈنگ اب کہاں لڑکی کے پیچھے پاگل ہو گئے تم اس وقت ساری باڈی بلڈنگ بھول جاتی جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں آپ کالی کمی والی کی بات تو سن لیں فرماتے ہیں پہلوان وہ شخص سے جو غصہ آئے غصے کو پی جائے یہ ہے bodybuilder he is the real bodybuilder جب جب آئے غصہ آئے اور اس کے بعد وہ غصے کو پی جائے یہ ہے باڈی بلڈر اصل غصہ آتا ہے ہم سب کو نوجوانوں کو خصوصاً اس کو زیادہ آتا ہے جو لڑکی کے چکر میں رہتا ہے <laughs> ظاہر سی بات ہے لڑکی نہیں ملی تو ہر وقت پاگل لڑکی نہیں لڑکی نہیں لڑکی ملی اب امی کچھ کہہ گیا ارے ہٹو ایسے بدتمیز سے بات کرتے ہیں توبہ توبہ ایک بات بتا دوں نوجوان غور سے سن لیں جنہوں نے اپنی امی ابو کو ستایا معافی مانگ لیں ورنہ حدیث شریف میں آتا ہے دنیا ہی میں اس کو عذاب آئے گا ایک شخص ہے وہ میری بات نہیں مانتا مگر بیت ہو گیا تو مجھ سے بات نہیں مانتا میری اس لیے اتنی بار صفائی بتایا کہ امی سے معافی مانگ لو ابو سے معافی مانگ لو سارے ڈاکٹروں کو اس نے دکھا دیا ہے میں اب یہ بتاؤں گا نہیں یہ لوگ بھی نہیں جانتے اس کو بیت ہوا تھا پھر دور ہو گیا بیت ہونے کے بعد دور نہیں ہونا چاہیے گنا ہو گیا تو کیا ہو گیا گناہ کو سروار کیوں کر لیتے ہم اپنے اوپر یہ گنا ہو گیا مجھ سے زنا ہو گیا نوجوانوں کا یہی مرض ہے خالہ کی لڑکی سے پھوپھی کی لڑکی سے منہ کالا کر لیا یا گلی کی لڑکی سے پڑوسی کی لڑکی سے اب پاگل اب پریشان بیٹھے ہوئے بھائی توبہ کر لو بھائی توبہ تو اللہ کا راستہ تو کھلا ہوا ہے نا توبہ کر لیں گے سب گناہ معاف ہو جائیں گے بچے بھی کیسے سن رہے ہیں بچوں کو بھی پتا ہے آج کل وہ کارٹون فلم جس کو دیکھو ٹی وی دیکھ رہا ہے اس میں گندی تصویریں دیکھ رہے ہیں یہاں سے سوپ نور کم آیا پھر باہر جا کے دس روپے کی فلم مل رہی ہے آرام سے مل رہی ہے سب دیکھ سکتے ہیں کیا بات بتا رہا تھا اتنی محبت سے آپ کو سن رہے ہیں لگتا ہے پونے ایک بجے بریک لگانا مشکل ہو جائے گا والدین سے ہاں جزاک اللہ نشر ہو رہا ہے کیوں اچھا بہرحال اللہ کے لیے بیان ہونا چاہیے ورنہ الحمد للہ یہ بیان پوری دنیا میں سنا جاتا ہے امریکہ میں سعودی عرب میں میرے امی ابو بھی سنتے ہیں الحمد للہ ابھی کوئی سگنل نہیں آ رہا ہے وہاں نیٹ پہ صرف وہ شخص بیٹھ سکتا ہے جس کو ضرورت ہو ورنہ نیٹ پہ جو بھی بیٹھے گا آپ جو بھی سائٹ کھول لیں گوگل پہ کچھ بھی لکھوا دیں فوراً عورت آ جائے گی کہ نہیں آ جائے گی سب کو پتا ہے انٹرنیٹ کیفے جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں اپنی حرام خواہش پوری کرنے کی سمجھتے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے الٹے ہاتھ پہ لگانا سی آئی ڈی ہوئی ہے بٹھائی ہوئی ہے فرشتے لکھ رہے ہیں سب بھگا سکتا ہے کہ فرشتوں کو نہیں بھگا سکتا بھائی نہیں بھگا سکتا یہ ہاتھ گواہ بن رہے ہیں یہ زمین گواہ بن رہی ہے میرے دوستوں تو زمین کو ڈرل کر کے زمین کو کتنی ڈرل کرو گے پانی نکل آئے گا <laughs> سارے آ جائیں گے بھائی یہ پانی ہمارے گھر میں بھیج دو پانی کی ویسی کمی چل رہی ہے <laughs> زمین گواہ بن رہی ہے یہ ہاتھ پیر گواہ بن رہے ہیں ریکارڈ کر سکتے ہیں تصویریں مووی بنانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہم مووی بھی نہیں بنواتے تصویریں بھی نہیں کھینچواتے حق بات کڑوی لگے گی مگر اثر کرے گی وہ اور اثر اس کی کرے گی جو عمل کرتا ہے ایک شخص ایک سگریٹ پیتا ہے بولتا ہے اپنے تم بھی سگریٹ مت پیو بھائی تم بھی تو پیتے ہو یار ابے یار تبے یار <laughs> تم بھی تو پیتے ہو ہمیں منع کر رہے ہو تو بتائیے اور اگر خود خود نہیں پیے گا دوسروں کو منع کرے گا تو بعد میں اثر ہوگا انشاءاللہ جو عمل والے ہوتے ہیں ان کی باتوں میں اللہ تعالیٰ اثر ڈال دیتے ہیں وہ صرف اتنا بھی کہیں گے بلی دودھ پی گئی تو اس میں بھی لوگوں میں اثر مزہ آ جائے گا <laughs> میرے شیخ ایسے پیارے تھے ایسے پیارے چہرے کو دیکھ کے لوگوں نے اسلام قبول کیا کسی کی پروانی کی مخلوق کی پروانی کی اور ماشاء اللہ نے اپنی زندگی فدا کی پھر جب وہ نوے سال کے ہو گئے کروڑوں جوانی ان پہ فدا ہوئی جوان دیکھنے کو ترستے تھے میرے شیخ تو ہم بھی اللہ والے بن سکتے کوئی مشکل نہیں ہے تھوڑی سی ہمت کرنی پڑے گی تھوڑی سی اللہ سے مانگنا ہے روئیں اللہ سے مانگے اللہ مجھے کسی سچے اللہ والے سے ملوا دیں دل سے بدگمانی کو صاف کریں اللہ تعالیٰ ضرور ملوائیں گے اور جس کو اللہ تعالیٰ اپنا پیارا بنانا چاہتے ہیں وقت کے کسی ولی کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں اور وہ اس کے پاس آنا جانا شروع کرتا ہے مگر سچا ہو اور اس کے پاس جیسے بہت سے لوگ مولانا عبداللہ صاحب کے پاس جاتے تھے ہم اب وہ شاید چلے گئے میرے خیال سے اپنے گاؤں وغیرہ بہت متقی ماشاء اللہ ان سے میری خود ملاقات متقی کا الگ ہی نظر آتا ہے وہ وہ کسی پرواہ نہیں کرتا متقی شخص اور لوگوں کی بھی پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ مجھے متقی سمجھتے ہیں وہ اپنے آپ کو سب سے سمجھ رہا ہوتا ہے جو متقی ہوتے ہیں فلاد حزکوں انفسکم ہوا عالم بھی من اتقا اپنے آپ کو کہو کہ میں بہت تسکیہ ہو گیا میں اللہ والا ہو گیا اللہ جانتا ہے کون متقی شخص سے کیونکہ حضور وسلم باقاعدہ اشارہ کر کے فرمایا ادھر کر دل کی طرف اتقوا تقوا ہاں ہونا تقوا دل میں ہوتا ہے دل کے اندر تو دل کے اندر کیسے آ جائے گا بھائی جس کے دل میں تقوا ہے اس کے قریب بیٹھیں گے تو آئے گا بلوٹوتھ ٹرانسفر نہیں ہوتا وہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے <laughs> یہیں سے بیٹھے بیٹھے ادھر ننگی فلم چلی گئی توبہ تو یہیں سے بیٹھے بیٹھے گنا خود بھی کر رہا ہے اپنے دوست کو بھی ٹرانسفر کر رہا ہے کلاس روم میں بیٹھے بیٹھے ٹرانسفر کر رہا ہے نیچے بیٹھے بیٹھے مس <laughs> سمجھ رہی ہے ٹیچرس کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے لیڈی ٹیچر اور یہ ٹرانسفر کر رہے ہیں بلوٹوتھ تو کیا اللہ کی محبت ٹرانسفر نہیں ہو سکتی کیا ہو سکتی ہے نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے میں کچھ کہہ نہیں سکتا جو دستارے فضیلت گم ہو دستارے محبت میں یہ عالم ہے ماشاء اللہ بن رہے ہیں اس فقیر سے تعلق رکھتے ہیں یہ ایم بی اے کیا ہوا انہوں نے یہ انجینئر بن رہا ہے بن چکا ہے الیکٹرانکس انجینئر تو مگر اللہ سے توبہ کر لی گناہوں سے توبہ کر لی ایک اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں جس وقت چاہیں اپنا پیارا بنا سکتے ہیں جس وقت چاہیں اس وقت تو اللہ کی رحمتیں ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے ستائیسویں شب ہے ایک یہ یہ رات جو ہے ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے اللہ کرے آج ہی ہو ہاں، کچھ چھپائی بھی ہے اللہ دس آخری دس راتوں میں آخری اور راتوں میں تاک راتوں میں twenty first twenty third twenty fifth twenty seven twenty nine اکیس بائیس تیئیس پچیس ستائیسویں انتیسویں اب دو باقی ہیں ستائیسویں اور انتیسویں اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اکثر لوگ اسی کو سمجھتے ہیں اور بہت سی ثابت بھی ہے ستائیسویں شب کا بھی بہت اکثر ہوتا ہے ستائیسویں شب میں ہو جاتی ہے تو ہو سکتا ہے آج ہی شب قدر ہو تو شب قدر میں تھوڑا اللہ سے معافی مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے رو لیں اور تھوڑا سو بھی سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں بشاشت کے ساتھ بہت بڑے گہرے بہت بڑے بڑے محدثین لکھا ہے فریشنس کے ساتھ جتنی عبادت ہو سکتی ہے کر لیں تو تھوڑا سو جائیں دو گھنٹے بعد اٹھ جائیں سحری میں سحری میں کچھ عبادت کر لیں اور اللہ سے اللہ کو مانگ لیں اور یہ ایک بات مانگ لیں یا اللہ مجھے کسی انعام یافتہ بندے سے ملوا دیں روزانہ آپ سے دعا کرتا ہوں سروت الزین انعام تا علیہ تو کبھی ڈھونڈنا انعام یافتہ بند ہو یہ اپنے آپ کو انعام یافتہ سمجھ رہے ہیں <laughs> اپنے آپ کو انعام یافتہ سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں میں انعام یافتہ ہوں ارے کیسے انعام یافتہ آپ کا کسی انعام یافتہ سے تعلق ہے کیا اور انعام یافتہ کون ہے کون بتائے گا علماء بتائیں گے کہ حیدرآباد میں کہاں ہیں اللہ والے سچے صدیقین شہدا اور صالحین کراچی میں کہاں ہیں امریکہ میں کہاں ہیں ہر جگہ موجود ہوتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے اور ان کی نشانیاں بھی قرآن شریف میں بتا دیں وہ جھک کے چلتے ہیں وہ نظر جھکاتے ہیں وہ خطاؤں کو معاف کرتے ہیں وہ خرچ کرتے ہیں جب تنگی ہوتی ہے جب تنگی ہوتی ہے کڑکی ہوتی ہے اس وقت بھی خرچ کرتے ہیں اور جب مال ہوتا ہے اس وقت بھی خرچ کرتے ہیں یہ اللہ والوں کی نشانی ہے تکبر نہیں کرتے وہ توازوں سے رہتے ہیں اس کو کے ملتے ہیں یہ اللہ والوں کی نشانی قرآن میں بھی ہے حدیث شریف میں بھی ہے وہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں وہ غصے کو پی جاتے ہیں یہ مقبول بندوں کی نشانی ہے جس میں نشانی نظر آئے سمجھو یہ اللہ والا ہے اور اس زمانے میں میرے شیخ فرماتے دیکھنا ہے کون کتنا اللہ کا ولی ہے اس کے ساتھ سفر کرو غصے کو پیتا ہو اور نظر جھکانے والا ہو جتنا جو نظر جھکانے والا ہوگا اس زمانے میں جتنے بڑے بڑے اکابرین ہیں ان کا یہی ایک عمل ہے نظر جھکانے کا عورتوں سے نظر بچاتے ہیں کچھ اب میں ناشری بھی سنا دیتا ہوں میرے پیارے شیخ کی ناشریف کے اشعار ہیں اس دفعہ سنائی نہیں کہیں عارف بلّہ شیخ الرحم الجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کی بہت سے لوگوں کو نیند آ رہی ہے ناز شریف سے نیند اڑ جائے گی ان شاء اللہ اچھی آواز میں کوشش کروں گا بلا حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي صل وسلم دائما بدنا على حبيبك خير الخلق كلهم یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ آیا ابھی مدینہ شریف دیکھ کر بھی آ رہا ہوں دو مہینے پہلے سفر ہوا تھا اپنے شیخ کے ساتھ ہی ہوا حضرت شاہ فیروز عبد اللہ محمد صاحب دعوت داود القاتمان ایک شخص ہے وہ جو دیکھ کر نہیں آیا اور ایک شخص جو دیکھ کر آیا دونوں کے پڑھنے میں فرق ہوتا ہے <laughs> ایک دیکھ کر آ گیا مری کو وہ بتا رہے ہیں مری میں ایسی ایسی پہاڑی ہیں ایسی برف گرتی ہے اور ایک شخص نہیں دیکھ کر آیا دونوں کے بات فرق فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا مدین شریف کے نام میں اتنا مزہ ہے تو مدین شیخ کی جو سنتوں پہ عمل کرے گا اس کو کتنا مزہ آئے گا آئے گا مزہ یقیناً آئے گا سکون ملے گا سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو اس میں یہ شعر آئے گا سکون جہاں ہے نظام مدینہ یہ ناشریف اس لیے سناتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے ہمارے یہاں جو مشائق علماء بڑے بڑے اکابر ہیں وہ ناشریف پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں صرف وہ اہل رسومات نہیں پڑھتے ہمارے اکابرین بھی پڑھتے ہیں الحمد اور سنتے بھی ہیں مگر اس میں شرک کی بدبو نہیں ہوتی کوئی عورت نہیں ہوتی کوئی ڈول ڈھڑپا نہیں ہوتا قوالی نہیں ہوتی قوالی سننا حرام ہے ابھی آپ کو میں نے اصل میں فضائل اعمال سے پڑھ کے سنایا تھا فضائل رمضان اس میں کیا حضرت مولانا ذکری صاحب رحمۃ اللہ اشعار لکھے ہیں اس میں تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی فقیر کون یہ بھیک مانگنے والے <laughs> فقیر مطلب اللہ والے ان کی خدمت کرو تو درد دل مل جائے گا یہ مطلب یہ بھی شیخ العدیز کا شعر ہے بتائیے شعر تو وہ بھی کہتے تھے سنتے بھی تھے وہ تو اب یہ سنیے یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ ریکارڈ کر سکتے مووی کوئی نہ بنائے ہر دفعہ اعلان کرتے رہتا ہوں بھلا جان کیا جام مینا عالم بھلا جان کیا جام مینا عالم تیرا خرام مدینہ تیرا کیف خوش خرام مدینہ یہ مشکل اردو ہے اس کا مطلب میں بھی نہیں سمجھتا تھا یعنی دنیاوی شراب کیا جانے جو میں مستانہ چال مدینہ منورہ میں چلتا ہوں سبحان اللہ مگر یہ مستانہ چال اس کو سمجھ میں آئے گی سنت و شریعت میں حیدرآباد میں چل کے دکھائے گا ورنہ وہاں جا کے بھی مدینہ منورہ میں لڑکیوں کو دیکھتا ہے لسٹ میں جان بوجھ کے بیٹھتا ہے تاکہ انڈونیشین لڑکیوں سے ٹچ ہوں یہ حرام لذت وہاں بھی پوری کرتا ہے اس لیے توبہ کرنی چاہیے ورنہ اللہ نہ کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے نکل کر ہوٹل کے اندر بھی عورتوں کو دیکھ رہا وہاں اسی یہاں سے توبہ کر کے جائیں وہاں مشکل ہے بہت تو یہاں جس نظر نہیں بچا سکے گا تو وہاں کیسے بچائے گا وہاں تو پورے عالم کی عورتیں آئی ہوئی کراچی کی حیدرآباد کی عورتوں کو جو نہیں چھوڑے گا تو وہاں انڈونیشیا کی اور پتہ نہیں مصر کی اور شام کا حسن بہت مشہور ہے شام کی لڑکیاں آئی ہوئی ہوتی ہیں وہاں بھی دیکھے گا اور بولے گا دل صاف ہے نظر پاک اور پھر وہاں بھی اللہ کو ناراض کرے گا وہاں کتنا گنا ہے ایک نیکی کا ایک لاکھ ہے مکہ مکرم ہے ایک بد نظری کا ایک لاکھ بد نظری نہیں ہوگی ہمارے ابھی میرے شیخ کے ساتھ سفر ہوا ایسے چل رہے تھے میں بتا نہیں سکتا جیسے کانٹوں سے بچتے ہیں حضرت فیروز عبداللہ میمن صاحب نام القاتم عالیہ ان کے ساتھ کیونکہ مشاہد کے ساتھ مریدین بھی ہوتے ہیں تو اپنے شیخ کو بچاتے بھی ہیں تاکہ کیونکہ شیخ کا تفوہ اعلیٰ ہونا چاہیے مریدین سے تو ہم لوگ حضرت کے ساتھ چل رہے تھے یہ پکڑیے گا یہ حضرت والا یعنی حضرت اس طرح جھک کے اللہ والے جھک کے ہی چلتے جھک کے چل رہے تھے اور حضور صلی اللہ حروض رضمت چلتے تھے نا تو صحابہ کرام ان کو گربٹ میں گھیر لیتے ہیں پتہ ہی چلتا تھا حضور صلی اللہ حروض سرحمت یعنی بیچ میں چلتے تھے تو ہمارے شیخ بھی ایسے سنت اتباع میں اور جھک کے چل رہے تھے اور آپ سب احباب سب ساتھ تھے اور سب کی نظریں جھکی ہوئی اور بالکل نظر جی جھکا کے بیت اللہ سے قواب کر کے آ رہے تاکہ ایک نظر بھی عورت عورتیں پھر کی احتیاط ہم لوگ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ مشکل نہیں اور ایسے لوگ صحبت ضروری ہے جو ہم دیکھیں گے کہ حرم شریف میں اتنی عورتوں کے باوجود بھی یہ نظر بچا رہے ہیں تو ہمیں بھی توفیق ہو جائے گی جو جو حرم شریف اسی طرح جو رمضان شریف میں تقوا سے گزار لے گا حدیث شریف میں آتا ہے ہم مفتی تفریح عثمانی صاحب جو شیخ الاسلام دامن کا علی ان سے سنی کہ جو حدیث شریف میں آتا ہے جو اس کا رمضان شریف سلامت سے گزر گیا پورا سال سلامت سے گزرے گا پورے سال وہ گناہ سے بچا رہے گا میرے شیخ بھی فرماتے تھے رمضان شریف کا تقوا پورے سال کا تقوا ہو جائے گا ابھی ہم نے جو غفلت میں گزار دیا وہ گزار دیا اب یہ شعر بھی سنی اکثر سناتا ہوں نوجوانوں کو بڑا مزہ آتا ہے انشاءاللہ میرے شیخ فرماتے ہیں کوئی پاگل کو دیکھ کے ہنسے گا تو ایک دن وہ بھی پاگل ہو جائے گا <laughs> اس طرح کوئی اللہ والا ہے ان کے غلاموں کو دیکھ کے مسکرائے اس کو اچھے لگنے لگے اللہ والے انشاءاللہ یہ بھی اس کو چوٹ لگ گئی ہے یہ بھی اللہ والا بنے گا میرے شیخ فرماتے ایک دن ضرور بنے گا اس کو اچھے لگ رہے ہیں اللہ والے اس کو محبت پیدا ہو رہی ہے اللہ والوں سے انشاءاللہ وہ بھی بنے گا کیونکہ ابھی لڑکی کا چکر ہے لڑکی کا چکر بڑی مشکل سے چھوٹتا ہے بہت ہی مشکل سے اللہ یہ کسی سچے عاشق اللہ اللہ کے عاشق کی صحبت مل جائے پھر وہ لڑکی اس کو کو چھوڑ دیتا ہے فوراً جس کو دیکھو گرل فرینڈ بنائی ہوئی کیا ملے گا اس سے یہ حضرت والا کا شعر سن لیں حسینوں کا پوسٹ مارٹم یہ دانت ہل کر اکھڑ پڑیں گے ان پر ہزار منجن وہ شاہزادی لگے گی بھنگن اگرچہ پہنے وہ لاکھ کنگن وہ شاہزادہ لگے گا بھنگی اگرچہ کر کے وہ آئے کنگی یہ حال ہونے والا ہے اور کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی ان کے بالوں میں غالب سفیدی ہوئی کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی بتائیے حسین سولہ سال کی لڑکی جو پاگل کر رہی ہے سولہ سال کا لڑکا جو پاگل کر رہا ہے ایک دن نانا بنے گا کہ نہیں یہ لڑکی نانی بنے گی کہ نہیں اس وقت بولیں گے کہ ہم آپ کی جوانی میں عاشق تھے <laughs> اس وقت تو بھاگ جائیں گے وہاں حسینوں کا انجام سامنے رہے تو نظر بچانا بہت آسان ہو جاتا ہے ماں بولتے ہیں انجام جب ہوگا ہوگا ابھی تو دیکھ لیتا ہوں تاڑو نمبر ون بنے رہے <laughs> ابھی تو ہم مزے لے لیں مزہ آتا ہے تھوڑی دیر کا یہ مانا گناہ کے اندر مجھے ری مانا تھوڑی لذت ہے مگر اس پالنے والے سے یہ کیسی بغاوت ہے ایک بہت درد سے میرے شیخ نے ایک بات سنی بہت غور سے سنیے گا جو لوگ لڑکیوں اور لڑکیوں کے عاشق ہیں اگر اسی وقت جس وقت وہ لڑکی سے عشق لڑا رہا ہے اسی وقت اللہ نہ ایک گردے میں شدید درد ہو جائے اس وقت لڑکی یاد آئی کسی کو بتائیں بھائی بتائیں آئے گی کوئی نہ اس وقت تو اللہ یاد آئے گا ہیں اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہوئی ہے تو اس کو لڑکی پہ فدا ہو رہا ہے اور وہ لڑکی سے شادی کر لے گا تو کیا مل جائے گا جس لڑکی جو لڑکی آپ کو حسن دکھا سکتی ہے شادی کے بعد کسی اور کو دکھا دیں آپ کے بھائی کو دکھا دیں گے آپ کے بھائی سے تو سب پڑتا ہے بتائیے اپنے دوست کو بوائے فرینڈ کو فون کر رہی ہوگی سکون ملے گا اس لڑکی سے اس لیے نیک بنے تو انشاءاللہ نیک عورت ملے گی اور جس جو اس کی شادی ہو گئی ایسی بے پردہ عورت سے مشورہ کریں بہت طریقے ہیں اس کے تو اس کی کتابیں ملتی ہیں ان کو اللہ والے کی مجلسوں میں لے کے جائیں جہاں پردے سے بیان ہوتا ہے تبلیغی کس بھائیوں کا بیان ہوتا ہے مستورات کی جماعتیں آتی ہیں ان سے ملوائیں نیک عورتیں بہت ہیں ماشاءاللہ اللہ حیدرآباد میں بھی ہیں مٹیاری میں بھی ہیں اور یہ تنڈو حیدر سے آئے ہیں کچھ عالمات بھی ہوتی ہیں ان سے ملوائیں وہ انشاءاللہ سہلی سہیلی بنا کے ان کو اللہ والی اللہ کی محبت کی چوٹ لگا دیں گے طریقے ہوتے ہیں بہت سارے <clears throat> لو میرج کروں گا میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا <laughs> اس کو سکون کیسے مل سکتا ہے تو میں ناز شریف سنا رہا تھا مزہ آ رہا ہے آپ لوگوں کو ماشاء اللہ ازا ہنسائی تھا فقط پھنسائی تھا جو ہنس گیا سمجھو پھنس گیا بہت اتنی ساری آ رہی ہیں مگر میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو ہولے ہولے آہستہ آہستہ کر کے جوش میں نہیں آ رہا میں محبت سے پیار سے اس سے جلدی دل میں بات اتر جاتی ہے نا یعنی حکم ہو رہا ہے موسا علیہ السلام کا حکم ہو رہا ہے فرعون کو دعوت دینا تو ذرا نرمی سے دینا وہاں کبھی کبھار اللہ ان کے غلاموں کو جوش آتا ہے وہ اس لیے آتا ہے کیونکہ نفس مسلے بچے کے جب اس کو ڈانٹ نہ لگاؤ سدھرتا نہیں ہے بڑا خبیص ہے نفس ہمارا <laughs> ڈانٹ لگاؤ جب سدھرے گا ہم لوگ ڈنڈے کے آدمی ہو گئے اور محبت سے سمجھاؤ ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ عمل کر لیں گے ہولے ہولے میٹھے میٹھے <laughs> اور ذرا ڈانٹ لگائیں پھر ایک دم ہاں بھائی یار او بھائی اور عمل کرنا چاہیے گا <laughs> اس لیے نفس جو ہے نفس کا تف نفس مسلے بچے کے اس کو ڈانٹ لگاؤ تو ڈر جاتا ہے اس لیے اللہ والے ان کے غلام کا بھی جوشیلہ بیان کرتے ہیں تھوڑا جوش دلاتے ہیں حضور علیہ رسم بھی دلاتے تھے بشیرہ و نذیرہ بشارت بھی دیتے تھے اور ڈراتے بھی تھے کہ دیکھو بھائی اگر تمہیں ٹخنے چھپائے تو جہنم کی آگ میں جلے گا ٹخنا صرف ٹخنا نہیں جلے گا تمہیں بھی اٹھا کے جہنم میں ڈالا جائے گا وہاں تمہاری ہماری واشنگ مشین صاف صفائی ہوگی پھر جہنم میں ڈالا ہے ارے ہم جہنم میں جل جل, جل جائیں گے توبہ توبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں اور ہم لوگ اتنے گنہ گار اور اپنے آپ کو بولے ہم جہنم میں جل جائیں گے جہنم میں مجھے بتائیں ابھی ماچس کی تیلی لائیں اور ہاتھ رکھیں کوئی ذرا چولہے کے اوپر ہاتھ رکھ کے دکھا دیں جہنم کی آگ کیسی آگ ہوگی بتائیے اس میں پتھر سے آگ سلجھائی جائے گی اور انسانوں کو ڈال کے سلجائے سلجھایا جائے گا اس آگ کو اور ہم لوگ بس بولتے ہیں ہم جہنم کی آگ میں چل جائیں گے ٹخنے چھپے تو چھپیں یہ سب مولویوں کی بات ہے مولویوں نے دین کو مشکل کر لیا ہے مشکل نہیں کیا ہے ہمارے اوپر ہیپناٹائز ہو گیا یہودیوں کی باتیں یہودیوں کی باتیں اچھی لگتی ہیں اور مولوی سے مسئلہ جو ہے بناتا تھوڑی ہے بتا دیتا ہے مولوی مولا والا آپ لوگ کبھی سچے لوگوں سے ملیں تو پتہ چلے کہ مولوی کتنے پیارے ہوتے ہیں وہ کسی انسان کو حقیقی سمجھتے جو سچوں کی صحبت اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں وہ کسی کو حقیقی سمجھتے وہ سب کو محبت سے لے کے چلتے ہیں مگر ہاں دیکھیے اچھا بتائیے ہمارا دوست وہ ہے جو ہمیں سگریٹ پلا دے جو ہمیں سگریٹ سے بچائے وہ دوست ہے جو ہمیں مرکز لے جائے آج یہاں پہ مسجد نور لے جائے وہ دوست ہے ہمارا یا جو ہمیں ہیروئن کے اڈے پہ لے جائے چرچ پلا دے تو اس لیے جو اللہ والے ان کے غلام ہوتے ہیں ان کو اپنا بھی غم ہوتا ہے اپنے دوستوں کا بھی وہ ہم لوگ آپ کسی مولانا زاہد سے پوچھ لیں ان کے ابو سے پوچھ لیں یا قاری صاحب سے پوچھ لیں ہم کوئی ایک پیسہ لیتے ہیں بیان کرنے کا ایک نظر بھی نہیں ہوتی کسی کے پیسے کے اوپر الحمد پیسہ لے کے ہم کوئی بیان نہیں کرتے پیسہ لے کے دس ہزار روپے دو گے تو ہم ناز شریف آپ کی مسجد میں پڑیں گے یہ کیا ناز شریف ناز شریف بیچی جاتی ہے کوئی ہاں، اس لیے آیا ہوں میں میرے شیخ نے مجھے بھیجا ہے کہ درد دل سے بیان کرو خود بھی عمل کرو اور لوگوں کو بھی اللہ کا تعلق اور بتاؤ کہ اس میں بڑا مزہ ہے دین پہ چلنے میں دین کوئی برگر نہیں چھڑوائے گا آپ کا پیزا نہیں چھڑوائے گا <laughs> آئس کی آئس کریم نہیں مت چھڑوائے گا سب چیزیں کھائیں بس یہ گناہ چھڑوانے ہوں گے اس میں ظاہر سی بات ہے اس میں تھوڑی تکلیف ہوگی پھر مزہ آنے لگے گا قرآن شریف میں مزے بیان کیے گئے ہیں اور اس کے انعامات بھی بتائیں جو چیزیں ہمیں چاہیے عزت چاہیے نا جب گناہ سے بچیں گے ان ناکرم اکم ان دلّہ اللہ تمہیں عزت دے گا بھائی حضرت صاحب مولانا صاحب صوفی صاحب جبکہ ہم لوگ ہیں نہیں ہیں انجینئر میں انجینئر ہوں اور مجھے لقب مل رہا ہے حضرت صاحب لو میں حضرت میں حضرت کے لانے قابل ہوں یہ مولانا صاحب ان کو لقب مل رہا ہے <laughs> یہ یہ حضرت بنے بیٹھے ہیں ایم بی اے کی حضرت بنے یہ یہ ان کی شکل نہیں <laughs> یہ حضرت بنے بیٹھے ہیں انجینئر ہیں الیکٹرانکس انجینئر ان کو لوگ حضرت کہہ رہے ہیں دیکھو عزت ملنی ہے کہ نہیں ملنی بتائیے گناہ چھوڑ دیے لڑکیوں کو چھوڑ دیا عزت مل گئی عزت چاہیے نا بھائی تو آرٹیفیشل عزت کیوں لیتے ہیں تقوا سے رہیں عزت ملے گی اللہ کا وعدہ ہے مگر اپنے آپ کو عزت والا سمجھے نہیں بتا رہا ہوں صرف ایگزامپل دے رہا ہوں آپ لوگوں کو لیکچر ہال میں بھی تو ایگزامپل دی جاتی ہے کہ نہیں جاتی اور پھر کیا چاہیے ہم پیسے چاہیے پیسے <laughs> مال نہیں ہوگا تو کیسے بھائی بیوی کو کیسے کھلائیں گے امی ابو کو کما کے بھی دینا ہوتا ہے قرآن شریف میں آتا ہے کہ جب تم تقوا سے رہو گے گناہ چھوڑ دو گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیمپل بناؤ گے نمونہ بناؤ گے تو ان شاء اللہ تمہارے رسم میں برکت دیں گے وہی ارزک ہوں تصف ایسی جگہ سے ریز دیں گے اللہ کی بات بتائی جا رہی ہے ڈون اخبار کی باتوں میں یقین آتا ہے قرآن شیف کی بات بتا رہا ہوں ایسی جگہ سے ریز دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا گمان ہی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے پیسے دے دیں گے ایک دم سے نوکری لگ جائے گی سارے کام آسان ہو جائیں گے اور وہ میں اللہ یہ جو اللہ ہی یسرا جو تخوا سے رہے گا اس کے سارے کام آسان کر دیں گے آسانی چاہیے کہ نہیں چاہیے اور لڑکوں کو ایک ہی بات ہوتی ہے جب دیکھو پندرہ سال میں بالے ہو گئے اب پچیس سال تک شادی نہیں ہو رہی بس آپ دعا کر دیے شادی ہو جائے <laughs> ایک بیٹھے دو تین نوجوان بیٹھے ہوئے یہ بھی بہت ان کو خواہش ہو رہی ہے شادی کی کوئی مسئلہ نہیں ان ہو جائے گی اللہ تعالیٰ نیک آپ نیک بننے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو نیک عورت ملے گی پردے والی ان شاء اللہ تعالیٰ جائز حلال شادی تو کر سکتے ہیں سنت ہے بھائی اچھا کچھ لوگ سمجھتے ہیں امام صاحب کی شادی نہیں ہوئی مولانا زاہد کی شادی ہو گئی اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے کیا مطلب امام صاحب شادی بھی نہ کریں <laughs> اللہ والے ان کے غلام شادی بھی نہ کریں وہ ہوا بھی نہ کھولے وہ بھائی عام انسانوں کی طرح ہی ہوتے ہیں بس وہ ہے کہ وہ گناہ سے بچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ایسی بات تھوڑی ہے تو شادی کرنی ہے شادی آپ چاہتے ہیں کہ بھائی شادی ہو جائے مجھے کسی نیک عورت سے نیک عورت ہی چاہیے نا کہ ایسی چاہیے کوئی ان شاء اللہ نیک عورت سے آپ کو سکون ملے گا آپ کے بچے کی صحیح تربیت کر سکے گی ورنہ تو ہر وقت موبائل میں لگی رہے گی ایس فائیو لا دو ٹو فائیو لا دو ایس نائن لا دو بچے کی کیا تربیت کرے گی بچے کو وہاں بھیج دے گی بیبی کیئر سینٹر میں <laughs> خود بھی جاب کرے گی لڑکا بھی جاب کر رہا ہے بیگم بھی آپ کی جاب کر رہی ہے بچوں کی کیا تربیت ہوگی بچے بھی پھر یہی کریں گے اور کیا آج کل حالت ہو رہی ہے اس لیے بھائی کچھ سوچنا چاہیے اب وہی بات بتا رہا ہوں کہ پورا معاشرہ ایسا ہو گیا ہے ہمارے خاندان میں اب جب گھر جائیں گے تو وہی بات ہے ساری ٹی وی بھی چل رہا ہوگا ڈانس بھی ہو رہا ہے فلمیں بھی ہو رہی ہیں اور میوزک بھی بج رہا ہے ہر کمرے میں ٹی وی الگ لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہر کمرے میں ٹی وی الگ لگا ہوا ہے اور اپنے بیانات پہ ہمیں ناز ہے اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی ہمیں پہلے سب سے پہلے اپنا انفوسا کو ایک اسٹیپ اٹھانا پڑے گا ایک قدم کہ جس کمرے میں ٹی وی چل رہا ہے ہم نہیں جائیں گے پھر دیکھیے عملی تبلیغ پورے خاندان میں آگ لگا دیں گے میں نے جب ٹی وی سے بائی کاٹ شروع کیا تھا میں نے یہی کیا تھا جب خاندان میں ٹی وی چل رہا ہوتا تھا حیدرآباد میں میرا پورا خاندان ہے دادا بھی ہیں نانے بھی ہیں خالہ بھی ہیں میرے پھپھو بھی ہیں حیدرآباد میں ہی سب رہتے ہیں میں کسی سے بائی کاٹ نہیں کیا شروع میں سب نے میرا مذاق اڑایا سب نے مذاق اڑایا کمال پتہ نہیں کون سے مولوی کے پاس جا رہے ہیں عجیب چکر ہے مولویوں کا کچھ سمجھ میں آتا نہیں ہے بھائی ہمارے <laughs> کیوں نہیں سمجھ میں آتا سیدھی سیدھی باتیں پردے کی باتیں کیوں نہیں سمجھ میں آتی ساری باتیں سامنے آ جائیں گی <laughs> یہ پردے کی بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی بھائی صاحب بھی تشریف دیں ماشاء اللہ بہت خوشی ہوئی بس ففٹین منٹس لیفٹ پندرہ منٹ کیونکہ ہمیں ویدر کالونی بھی جانا ہے ان کو ایک بجے کا ٹائم دیا ہے تو پندرہ منٹ وحدت کالونی پہنچ جائیں گے نا اس وقت ان شاء اللہ تعالیٰ تو جن کو سننا وہاں پہ آ جائیں اور جو لوگ احتکاب والے سننا چاہیں تو یو فون کا پیکج کرا کے وہاں سے سن لیجیے بہت سے لوگ پیکج کرا کے سن لیتے ہیں اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں <laughs> ورنہ ہم لوگ تو آتے رہتے ہیں ہر مہینے ان شاء اللہ تعالیٰ پیاری باتیں ہیں کہ نہیں میرے پیارے شیخ کی باتیں ہیں بھائی کیونکہ اصل میں بیان ہوتا ہے میرا مغرب میں تو سب عورتیں بھی آئی ہوئی ہوتی ہیں دل چاہتا ہے ساری باتیں جلدی جلدی بتا دوں کسی کی کوئی تو چوٹ لگے گی <laughs> نصیحت اثر مومن کو نصیحت کیجیے نصیحت مومن کو اثر کرتی ہے کوئی نہ کوئی اور چوٹ لگ رہی ہے ماشاء اللہ لوگوں کو الحمد للہ آہستہ آہستہ کر کے جماعت تیار ہو گئی الحمد للہ اس میں کوئی میرا کمال نہیں ہے بزرگوں کی دعائیں اتنے ہمارے تبلیغی دوست بھی مجھ سے جڑے ماشاء اللہ چار مہینے بھی لگا رہے ہیں چلہ بھی لگا رہے ہیں سال بھی لگا رہے ہیں اسلامی بھی کرواتے جا رہے ہیں ان کو بڑا مزہ آ رہا ہے ان کے ان کے بیان میں اثر ہو گیا بھائی ظاہر سی بات ہے نظر بچا کے بیان کرے گا اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑیں گے بھی جو گشت کرے گا نظر بچا کے اور شریف پردہ گھر میں کرے گا ٹی وی گھر سے نکالے گا کیوں نہیں اس کی باتوں میں اثر ہوگا اور میرے شعر اخلاق بھی سکھاتے ہیں اخلاق شریف پردہ اور اخلاق بھی سکھاتے ہیں اکمل مومن وہ اس کے اخلاق اچھے ہوں اخلاق سارے ہمارے جو ہیں وہ نامحرم عورتوں کے ساتھ ہی اچھے رہتے ہیں اور امی کے ساتھ ابو کے ساتھ سارے نا ساری بدتمیزی امی ابو کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ بتا رہا تھا ایک دوست دوست کو کہلانے کے قابل نہیں ہے اس نے امی ابو کو اتنا ستایا کہ اس نے سارے ڈاکٹرز کو دکھا لیا اتنی شدید اس کے ٹانگ میں درد ہوتا ہے امی ابو سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے معافی مانگ لو کہ ٹانگ میں درد صحیح ہو جائے گا اس لیے جس نے امی ابو کو ستایا ہے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لیں پیروں میں ٹوپی رکھ دیں پیروں میں گر کے پکڑ لیں امی ابو کے پیر ابو کے روزانہ پیر دبائیں جا کے میرے شیخ فرماتے ہیں بھلے ابو بولیں کہ بیٹے نہیں دباؤ میری عادت خراب ہو جائے گی تو میرے شیخ فرماتے ہیں وہ تیل لو ابو کے یوں کر کے رکھ دو کو مزہ آ جائے گا <laughs> وہیں کر کے تیل کی مالش کرو پھر ٹانگ دبا لو ہم تو ابو کے لیے بچے ہی ہیں چاہے جوان ہو گئے تو کیا گیا بوڑھے بھی ہو گئے تو کیا ہو گیا اور جن کے والدین چلے گئے تو وہ اچھا۔ ان کے لیے نیک بن جائے انشاءاللہ قبر میں نیک نیک عمل جو بھی اولاد کرتی ہے قیامت تک وہ صدقہ جاری ہوتا رہے گا تو میں کوئی ناشریف سنا دیتا ہوں ہاں یہ شعر سنا رہا تھا والا دل بدل دے میرا وفل میں ڈوبا دل بدل دے گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے دل کا رستہ دل بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے ماشاء اللہ کہتے ماشاء اللہ کہنے سے نظر نہیں لگتی کتنے اچھے اشعار ہیں یہ اشعار گنگنائیے لڑکی لڑکیوں کی باتیں کیوں گنگناتے ہیں یہ اشعار ٹیپ کر لیں ان کو گنگنائیں اور بہت سارے اشعار ہیں طائف صاحب کے اشعار ہیں چند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 کو فدا کریں کیسے فدا کریں گے وہی لڑکی کو چھوڑنا ہو لڑکے کو چھوڑنا ہو فیس بک ڈیلیٹ کرنا ہو یوٹیوب ڈیلیٹ کرنا ہوگا مگر یہ بہت ہی مشکل ہے امپاسبل ہوتا ہے نوجوانوں کے لیے اس کے لیے سچے شیخ کی صحبت اٹھائی جاتی ہے جس پہ اللہ کی محبت کا رنگ چڑھا ہوا اس سے بہت آسان ہو جاتا ہے کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر اسے آ گیا ہے جینا اسے آ مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ درد مرنا اور جو ہے میرے شیخ فرماتے ہیں ایک نوجوان ہے جو گٹر لائن میں گرا ہوا ہے اپنے ہاتھوں سے جوانی برباد کر رہا ہے یہ گناہ کبیرہ ہے دوستوں گٹر باتھ روم میں گئے اپنی مٹھی اپنی جان جاگ رہا ہے پاکستان ہاتھوں سے جوانی برباد کر یہ گناہ کبیرہ ہے بتا رہا ہوں اس لیے سمجھنا کوئی نہیں دیکھ رہا جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے ایسے لوگوں کے حدیث شریف میں آتا ہے کالی کملی والے کی بات ہے غور سے سنیں سبق لینا چاہیے اسی لیے گناہ چھوڑ دیجیے کیونکہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں سے قیامت کے سارے انبیاء اولیاء کے سامنے صحابہ کرام کے سامنے گندا مواد ہاتھوں سے نکل رہا ہوگا الٹے ہاتھ سے جوانی برباد کرتا ہے سیدھے ہاتھ سے جس سے بھی کرتا تھا گندا کام سارے امبیا اولیا دیکھ رہے ہوں گے اس کو ہم نے تو جہاد کیا کافروں کی گردنیں کاٹی اور یہ نوجوان جس سرکار کو امت کی بخشش کے لیے روئیں امت ہے کہ جوانیاں برباد کرتی ہے ڈسکو میں جاتی ہے ناچتی ہے اور گندی فلمیں دیکھتی ہے اور یہ نوجوان جو ہے ہاتھوں سے جوانیاں برباد کرتا تھا تو بتائیے تو ایک میرے شیخ فرماتے ہیں ایک شخص گٹر لائن میں گرا ہوا ہے ایک شخص دوسرا نوجوان ہے لوگوں گٹر لائن سے نکال رہے ہیں تو بتائیے ہم بھی ایسے بن سکتے ہیں ارے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے توبہ کرنے والا اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے توبہ کر کے تو دیکھیں اس میں بڑا مزہ ہے بہت مزہ آتا ہے دل میں دل میں قرب کے پھول کھلے کاٹے گناہ کے اس میں سے نکلے آنے لگے تیری خوشبو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دیکھے آپ کو جب ارشاد ہو کر بے خود اور دل شاد لپر پر آ یہ مزے آتے ہیں اللہ جس کو دنیا میں جنت کا مزہ چکھنا ہو تو وہ اللہ والوں کی مجلس سے بیٹھ جائے یاد بھی نہیں آئے گی کوئی چیز قرآن شریف میں بھی آتا ہے فت خلی فی عبادی وط خلی جنتی میرے نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ پھر جنت میں چلے جانا جنت کیوں بنائی گئی نیک بندوں کے لیے ہم بھی نیک بندے بن جائیں توبہ کر لیں گے نیک ہو جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے بشر حافی تھے وہ شراب پیتے تھے شراب شراب کتنا کبیرہ گناہ ہے دوستوں ہم اگر ہم لوگ شراب نہیں پیتے مگر جو لڑکا ہمارا ڈیفینس کرپٹن والا شراب پیتا ہے اس کے پاس ہم جاتے ہیں اور کوکا کولا پی رہے ہیں اور وہ شراب پی رہا ہے آپ بھی اسی میں شریک کیے جائیں گے کیوں گئے آپ اس وقت کیوں آپ نے اللہ میاں کو دھوکہ دے رہے ہیں اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو پھر شرابی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے کہ آپ کیوں آپ نے شرابی کو دوست بنایا ہوا تھا بہرحال بتا رہا ہوں شرابی بھی اللہ والے بن سکتے ہیں زانی بھی زنا کرنے والے بھی توبہ کر لیں تو وہ شرابی تھے یہ اللہ کے جج کا واقعہ ہے وہ شراب میں دھت شراب میں کسی کو ہوش ہی نہیں ہوتا مگر جس پہ اللہ کا فضل ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم پرچی نیچے آپ کو بھی نیند آ رہی ہے تو ایک پرچی نیچے رکھی ہوئی تھی اس میں بسم اللہ لکھا اللہ کا نام تھا تو انہوں نے بشر حافی تھے اس وقت وہ شراب نشے میں تھے پرچی اٹھائی اور جو ہے اوپر رکھ دی اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آ گئی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنا بنانا چاہتے ہیں اس کو کوئی ایسا کام کروا لیتے ہیں تو پھر اس کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسا ہوتا ہے بہت ایک جسم بیچنے والی عورت بخاری شریف میں آتا ہے رنڈی سے کہا جاتا ہے اس نے عورت کو کتے کو اپنے دوپٹہ نکالا کتے کو پانی پلا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کتے کو پانی پلا دیا اس کی بخشش ہو گئی اس ادا پہ اللہ کو پیار آ گیا کسی بھی اللہ ادا پہ اللہ کو پیار آ سکتا ہے مگر یہ اس سے یہ بتا رہا ہوں کہ مایوسی نہیں ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گناہ بھی کرتے رہے اور کتے کو بچے کو پانی ہی پلاتے رہے یہ مطلب نہیں اس کا مطلب یہ تو رحمت کے مضامین متوجہ کرنے کے لیے ہوتی ہے تاکہ لوگ مایوسی سے نکل جائیں اپنے گناہوں کو سر پہ سوار مت کریں کہ میں شراب پیتا ہوں زنا کرتا ہوں لڑکوں سے کے چکروں میں رہتا ہوں اور ہر لڑکوں کے گندے مقام میں گھسنے کی کوشش کرتا ہوں یہ بھی گناہ ہوئی ہے لڑکی نہیں ملتی لڑکوں سے بدفیری کرتے ہیں چھ لاکھ کی بستی تھی لڑکوں سے گناہ کرتی تھی یہ بہت گناہ ہو گیا ہے میرے پاس میرے شیخ کے پاس خط آ رہے ہیں اور یہ مبارک بندے ہیں جو خط لکھتے ہیں کہ میں لڑکے کے اس میں ملوث ہوں میں نکلنا چاہتا ہوں اور نکلنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے تو میرے شیخ لڑکوں سے بھی احتیاط کرتے تھے فرماتے تھے یہ بڑا خبیر قرآن شریف میں آ رہا ہے یہ بھی لوگ بولتے ہیں لڑکوں سے لڑکوں کی شادی امریکہ میں ہو رہی ہے کراچی میں ہو رہی ہے یہ جائز نہیں ہے حرام ہے گناہ کبیرہ ہے ہمیں تو لڑکیوں سے کچھ نہیں ہوتا لڑکوں سے ملان ہوتا ہے چھ لاکھ کی بستی تھی قوم لوت کی جو لڑکوں سے گناہ کرتی ہے سکس لیکس اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو زمین سے اٹھایا سات پہ آسمان پہ لے گئے پھر پلٹ دیا پٹخ دیا ہر ایک پہ پتھر برسائے آج یہ عذاب نہیں آئے گا آج یہ ہوگا جو لڑکوں سے گنا کرے گا ان کو گودوں میں بٹھائے گا ان سے چپک کے بیٹھے گا ان کو سموسے کھلائے گا ان کو موٹا پائپ لا کے انار کا جوس پلائے گا K F C L F C لے کے جائے گا یہ شخص بھی اسی کے ساتھ اٹھائے گا یہ یہ پہلی سیڑھیاں ہیں لڑکوں کو پھنسانے کی یہ میرے شیخ جو ہے پی ایچ ڈی تھے نظر بچانے کے اندر لڑکوں سے بھی احتیاط کا فرماتے تھے اور لڑکیوں سے بھی بولتے ہمیں کچھ نہیں ہوتا تو پھر یہ آپ کے امال کیسے ہیں چکنے لڑکے کیوں آپ کو نظر آتے ہیں دعوت دینے کے لیے یا پھر سموسے کھلانے کے لیے وہ بوڑھا بوڑھا کیوں نظر آتا میرے شیخ فرماتے ہیں لڑکے کیوں نظر آ رہے ہیں یہ نفس کی چال ہے بلی کے دم پہ پیر رکھے تو میاؤں کرتی ہے وہ میاؤں کبھی کبھار کرتی ہے بہت زور سے کرتی ہے وہ حق باتیں کڑوی لگے گی مگر سننی پڑے گی کبھی کبھار سننے بھی چاہیے اور اس پہ اپنے نفس کا جائزہ لینا چاہیے ہم کسی لڑکے کے اس میں ملوث تو نہیں اور توبہ کرنی چاہیے ایسے شخص کی عقل اڑ دی جاتی ہے دل پہ پتھر برستے ہیں عقل اڑ دی جاتی ہے پھر اس کو کیا ہوتا ہے اللہ والے برے لگتے ہیں اور وہ ناچنے والے یہودی اور کافر فلم ایکٹر جو جسم بیچنے والی عورتیں اچھی لگتی ہیں ناوز بلّہ کیا اچھا لگنا چاہیے کیا اچھا لگ رہا ہے عقل اڑ جاتی ہے ایسے شخص کی انا و انا راجو بس اب ہم جا رہے ہیں جانے میرے شیخ فرماتے تھے ایک شخص نے کہا میں بھی حیدرآباد کبھی سے کراچی آتا تھا عرض کرتا حضرت والا میں حیدرآباد جانا چاہتا ہوں حضرت فرماتے ہیں جانا جانا میں تو جا اور نہ اس میں نہ لگا ہوا ہے حضرت والا میرے عاشقانہ مزاج رکھتے تھے فرماتے جانے کا نام سن کے میرا دل دہل گیا ظالم یہ تیرے منہ سے آج کیا نکل گیا <laughs> میر آؤ ذرا گلے ملنے شامیہ نے اجڑ گئے دل کے یہ میرے شیخ تھے ایسے عاشقانہ مزاج رکھتے تھے اس لیے اتنے نوجوان لڑکے لڑکیوں کے عاشق وہ اللہ کے عاشق بن گئے تھے کیونکہ ان کو اللہ کی محبت ملی اللہ والوں سے پھر وہ جو لڑکی پہ مر رہے تھے اب وہ لڑکے پہ مر رہے تھے اب وہ اللہ والوں پہ مرنے لگے اور ان کو پھر مزہ آ گیا اللہ کی پھر وہ لڑکی کو چھوڑ دیا لڑکے کو چھوڑ دیا فیس بک چھوڑ دیا یوٹیوب چھوڑ دیا جس کو بڑھیا والی لگ جائے گی وہ زمین کے بتوں کو کیوں پوجے گا وہ حسینوں سے جسم اور قلب و نظر کو بچانے میں جو ہے مزہ وہ نہ پوچھو اچھا۔ حسینوں سے جسم بچانا ہے احتکاب میں اکثر دیکھا جاتا ہے لڑکے چپک کے بیٹھے ہیں کیوں بیٹھے ہو بھائی بوڑھے سے چپکو نا جا کے ایسے چپنے لڑکے سے کیوں چپکے ہو نفس کی چال ہے تمہاری سیدھی سیدھی بات ہے کبھی کبھار بری لگے گی یہ بات سچے لوگوں کی جو ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرنے والے ہیں بری لگتی ہے مگر اتر بھی جاتی ہے دل میں ہنستے بھی ہیں ایسے لوگ ہنس لو میرے شیخ کا شعر حضرت سید شاہ جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے مجھے ہنس ہنس کے مت دیکھو میں ایک ٹوٹا ہوا دل ہوں مجھے ہنس ہنس کے مت دیکھو میں ایک ٹوٹا ہوا دل ہوں زبردستی لگا دی منہ سے بوتل آج اللہ میں کہتا ہی رہا نہیں اللہ نہیں اللہ مطلب اے اللہ میں اللہ تعالیٰ زبردستی مجھے اپنی محبت کی شراب پلا رہے میں کہہ رہا ہوں نہیں اللہ مجھے اور نہیں پینی آنسو نکلے جا رہے ہیں کبھی کبھار اللہ کی محبت میں گرم بازاری عشق ہوتا ہے خوب آنسو بہتے ہیں خوب مزہ آتا ہے تو اس وقت اللہ سے اللہ کو مانگ لینا چاہیے خوب نیند آ رہی ہے ٹنڈو حیدر سے آئے ہیں اتنی دور سے حیدر مانے شیر تو بابا شیر کی طرح داڑھی رکھنی چاہیے رکھ لو بھائی اب تو داڑھی اتنی عمر غفلت میں گزاری داڑھی ایک مٹھی تھوڑی کے نیچے سے رکھنا دائیں طرف سے رکھنا ادھر سے رکھنا اور یہ داڑھی کا بچہ رکھنا واجب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی کہ نہیں تو بس نبی اسرات السلام اور پروفٹ پیس بھی اپان یہی نمونہ کافی ہے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کوئی رکھے نہیں رکھے ہم تو رکھیں گے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ داڑھی سچتی تھی اور میں بھی ارادہ کر لیا ہے اب میں کلین شیو نہیں رہوں گا <laughs> اب میں داڑھی رکھوں گا چلے جا تھام لو یاروں ہوں میں نے پورے نو نمبر میں آٹھ نمبر میں اعلان کر دیا ہے اب میں دائی رکھوں گا چار مہینے پہ جا رہا ہوں بس میں <laughs> مگر وہ مفتی صاحب سے پوچھ لیں اگر حقوق واجب ہیں تو وہ ضروری ہیں پہلے جوش میں نہیں نکلنا چاہیے مفتی صاحب سے پوچھ لینا چاہیے ٹھیک ہے اس کا تو بہت خیال رکھیں مفتی آنے کرام سے پوچھ پوچھ کے چلیں ورنہ مولانا زاہد صاحب سے پوچھ لیں اگر میرا ان سے کوئی ٹھیک ہے وہ مجھ سے بیت ہیں آپ مفتی عامر صاحب سے پوچھ لیں مفتی سلام محمد صاحب سے پوچھ لیں انشاءاللہ بتا دیں کہ میرے والدین منع کر رہے ہیں یا اور کوئی ضروری کام ہے وہ آپ کو بتا دیں گے بعد میں چلے جائیں چار مہینے میں یہ کہ داڑھی پوری آ جاتی ہے نا آپ نے لگایا نا وقت ماشاء اللہ اور بھی بہت سارے دوستوں نے لگایا چار مہینے میں داڑھی پوری آ جاتی ہے ٹھیک ہے نہیں لگاؤ بس ابھی یہیں بیٹھے بیٹھے ارادہ کر لیجیے کیونکہ داڑھی منڈانا چوبیس گھنٹے کا گنا ہے اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بد نما لگتا داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم اگر داڑھی کے ابھی مجلس گرم ہونا شروع ہوئی ہے پونے ایک بج گئے اب کیا کریں میں تھک جاتا ہوں اپنی داستان درد سے اختر مگر میں کیا کروں چپ بھی نہیں مجھ سے رہا جاتا اور اب پروانے آنا شروع ہو گئے رات گزرتی جا رہی ہے اور پروانے آ رہے ہیں مولانا شاہ محمد احمد صاحب بہت بڑے اللہ والے ہندوستان کے تھے اتنے ململ کا کرتا پہنتے تھے اور بہت نازک مزاج تھے وہ <laughs> بہت ہی نازک اللہ والے کبھی بار ہو جاتے ہیں نازک مزاج بھی ہوتے ہیں وہ بولتے تھے وہ ان کو بارہ بجے کے بعد ہی بیان آتا تھا ان کو <laughs> تیز والی شراب اللہ کی محبت کی بارہ بجے کے بعد ہی کرتے تھے اور جو اللہ کے عاشق نہیں ہوتے تھے وہ چلے آتے تھے وہ فرماتے تھے جس کو دیکھو وہی دیوار نظر آتا ہے کس سے اللہ کی محبت کی باتیں کریں <laughs> ایسے ایسے بزرگان دین بھی الحمد للہ ابھی میرے جو شیخ ہیں جو لوگ ابھی آپ کو ایک پرچہ دے کے جاؤں گا میرے جو شیخ ہیں حضرت شاہ فروز عبداللہ محمد صاحب دامر کاتم عالیہ ہزاروں نوجوان ان سے بیٹھے ہیں ماشاء اللہ وہ ماشاء اللہ لڑکے لڑکیوں کو پرخچے اڑا دیتے ہیں <laughs> خوب پوسٹ مارٹم کرتے ہیں ہنساتے بھی خوب ہیں اس لیے نوجوان زیادہ جو ہنستا ہے نا اس سے نوجوان زیادہ جڑتے ہیں اس لیے میرے حضور وسلم مسکراتے ہوئے تھے تو ان کا آپ کو نمبر بھی دے کے جاؤں گا فون نمبر بھی فری میں فون نمبر میں مشورے بھی ملتے ہیں صبح سے شام تک وہاں دوست بیٹھے رہتے ہیں جو لڑکیوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں داڑھی رکھنا چاہتے ہیں نہیں رکھ پا رہے سگریٹ چھوڑنا چاہتے ہیں زنا چھوڑنا چاہتے ہیں لڑکے سے بدفیلی چھوڑنا چاہتے ہیں ہاتھوں سے جوانی برباد کرنا چھوڑنا چاہتے ہیں امی ابو سے اچھے اخلاق چاہتے ہیں میاں بی میں لڑائی ہے رسک میں برکت چاہتے ہیں وظیفے ہی بتائیں گے فون نمبر بھی ہے اس میں وہ لائیں پرچہ لائیں وہ پرچہ لے لیجیے میرے شیخ کا فون نمبر ہے اس میں آپ کو فون ملا لیں کوئی ضروری نہیں ہے بیت ہونا کوئی ضروری نہیں ہے اس کے لیے مشورہ تو کر سکتے ہیں آپ کو اگر کوئی شیخ نہیں مل رہا تو میرے شیخ سے مشورہ کر لیں جب کوئی اللہ والا مل جائے اس سے مشورہ کر اور اس سے چلے آئیے گا وہاں کم از کم یہ ہوگا ہم غلط لوگوں سے بچ جائیں گے سچے لوگ تو ہمیں آپ کو فون نمبر مفت میں دے رہا ہوں ایسے میرے شیخ نے آپ کا وف کیا ہوا ہے کبھی آ کراچی آ کے بھی دیکھیں کیسا نورانی چہرہ ہے ماشاء اللہ اور کیسے پیارے ہیں ماشاء اللہ اور اتنے بڑے بڑے تبلیغی حضرات اتنے بڑے بڑے علماء ان سے دعائیں لیتے ہیں ان سے بیت ہیں ماشاء اللہ بس اب دعا کر لیتے کیونکہ وہاں بھی جانا ہے وہاں بھی ہمارے دوست ہمارا انتظار کر رہے ہیں وحدت کالونی کیونکہ پہلی دفعہ بیان ہوگا وقت پہ پہنچ جائیں تو زیادہ اچھا ہے اب بس باقی انشاءاللہ ہے پھر کبھی بلکہ کل ہی انشاءاللہ ہے نا کل میرا انشاءاللہ یہاں تراوی کے بعد بیان ہے اور اس میں خواتین کا بھی انتظام ہوگا اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں بیوی کو تیار کر کے تیار کا مطلب یہ نہیں کہ میرے سامنے ناؤز بلّہ لے آئیں ہم تو پردہ کرتے ہیں مطلب یہ ان کو دعوت دیں دعوت دے سکتے ہیں نا شرح پردے کی بات بتاؤں گا ان شاء اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اتنی عورتوں کو ماشاء اللہ بیان سنا شرعی پردے یہاں پہ بیان ہوتے پیچھے عورتیں آتی ہیں ہمارا ان سے کوئی لین دین نہیں وہ اپنے شوہروں کے ساتھ آتی ہیں پیچھے جا کے بیان سنتی ہیں اتنی عورتوں نے ماشاء اللہ پردہ کر لیا اور ان کی سنت کے مطابق شادی ہو گئی تو ہم ہمارا ان سے کیا ہے بس وہ پردہ کر لیں گی تو ہمارا کام بن جائے گا کس اپنی گھر والوں کو لے کر آئیں شریف پردے پہ کل تراوی کے بعد بیان ہوگا ان شاء اللہ یہیں پہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور اور بھی باتیں ہوں گی انشاءاللہ اللہ آپ دعا کر لیتے ہیں یا اللہ یا رحمان جو لوگ نئے آئے ہیں مووی کوئی نہ بنائے صرف ریکارڈ کر سکتے ہیں ہم لوگ تصویریں موویاں نہیں بنواتے ہیں ٹھیک ہے فائدہ بھی نہیں کوئی مووی بنانے کا اصل جو بات ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ اللہ ہم سب گنہ گار ہیں میں بھی سب سے زیادہ گنہ گار ہوں ہمیں معاف فرما دیجیے اللہ تعالیٰ اے اللہ ہم کیسے آپ اتنے پیارے اللہ کو جس نے زمین اتنی پیاری زمین بنائی اس پیارا آسمان بنایا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پروفٹ پیس بھی اپان ہم اتنے پیارے عطا فرمائے ایسے نورانی چہرے والے کالی کمنی والے اے اللہ ہم ایسے گندے ہیں کہ ان کو چھوڑ کر اور فلم ایکٹر اور فلم ایکٹریس ناؤز بلّہ ان کو نمونہ بناتے ہیں اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے معاف فرما دیجیے اللہ کافو گریم توحید الف وافو ان شب قدر بھی ہو سکتی ہے ستائیسویں شب ہے مبارک رات ہے شیطان قید ہیں نس بھی بالکل کمزور ہو چکا ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے اے اللہ فضل فرمائیے ہمیں اللہ والا بنا دے جیسے بشر حافی کا واقعہ سنا رہا تھا انہوں نے پرچہ اٹھا کے اوپر رکھ دیا تو خواب میں آیا اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آ گئی پھر وہ بہت بڑے اللہ والے بن گئے امام احمد حمل جب اتنے بڑے مسلک کے امام جب بشر حافی آتے تھے رحمۃ اللہ علیہ تو وہ امام احمد حمل کھڑے ہو جاتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب کو معلوم ہے قتل کے ارادے سے جا رہے تھے کالی کمنی والے کو اللہ کا فیصلہ ہوا اور خلیفہ دوم ہو گئے اور توبہ کر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں گر گئے اے اللہ ہمیں بھی جذب فرما لے ہمیں بھی اپنا بنا لے اے اللہ دین میں جو مزہ ہے جو تیرے پیارے بندوں کو جو نشہ ملتا ہے اللہ کی محبت کا نشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نشہ صحابہ کرام کی محبت کا نشہ جو تیرے عاشق تھے ایک صحاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک شخص نے تیر چلایا کافر نے تیر چلایا ایک جوان صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے اور ان کو تیر نہیں لگنے دیا کیسے پیارے صحابہ کرام تھے کہ اپنے اوپر تیر کھا لیے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تکلیف نہیں پہنچائی اور آج ہم لوگ کیسے ظالم مسلمان ہیں کہ اپنے اعمال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں قیامت نے اگر پوچھ لیا کہ داڑھی کیوں شیف کروائی تم نے گانے کیوں سنے تو ہم کیا جواب دیں گے اور صحابہ کرام بھی اس وقت آئے ہوئے ہوں گے کوئی گردن کٹا کے کوئی ہاتھ کٹا کے کوئی خون بہا کے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم کیا ننگی فلمیں پیش کریں کریں گے فلم ڈرامے مائیوں میں ناچنا لڑکیوں کے ساتھ بیٹھنا آ اے اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے دے ہمیں معاف فرما دے توبہ کرنے والا بھی اللہ آپ کا محبوب ہو جاتا ہے تو ہمیں بھی اپنا محبوب بنا لے اے اللہ ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کیسے کیسے سنگرز گانے والے وہ انہوں نے توبہ کر لی داڑیاں رکھ لیں اے اللہ ہمیں بھی توفیق دے دیجیے اللہ تعالیٰ ان کو کچھ مزہ ملا جبھی تو یہ چھوڑا اے اللہ ہمیں بھی وہ مزہ عطا فرما دے اپنے جو پیارے بندوں کو عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نام کی لذت اللہ جل جلال لا اللہ الا اللہ اللہ اللہ کا مزہ عطا ہمیں بھی فتح فرما دیجیے تلاوت کا مزہ ذکر کا مزہ تبلیغی دوستوں سے محبت کا مزہ اے اللہ مرکز جانے کا مزہ اللہ والوں سے ملنے کا مزہ علماء کرام سے ملنے کا مزہ تیرے پیارے بندوں سے ملنے کا مزہ ہمیں بھی عطا فرما دے کیسا نور ہوتا ہے مسجد نور کے اندر اور عائشہ منزل میں کراچی کے کتنے ہزاروں لوگ آتے ہیں مرکز کے اندر رائے میں کیسا زبردست انوارات ہوتے ہیں اے اللہ ہمیں ایسے پیارے لوگوں سے دوستی عطا فرما جو تیرے پیارے ہیں اے اللہ ہمیں ان کا قرب نصیب فرما دیجیے انعام یافتہ بندوں سے جوڑ دیجیے جتنے دوست آئے ہیں جو نہیں آ سکے تمام کی جائز حاجت پوری فرما دیجیے ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما بچے بھی آئے ہیں جوان بھی آئے ہیں ہم سب کو قبول فرما لے اللہ آج آپ ارادہ فرما لیے اپنا پیار دینے کا ہمیں اپنا ولی بنانے کا آپ ارادہ فرما لیں اے اللہ آپ کے ارادے کی دیر ہے آپ ارادہ فرما لیں گے تو ہم آپ کے دوست بن جائیں گے ہمیں بھی آنسو بہا بہا کے توبہ کرنے کی توفیق دے دیجیے اپنے نام کی مٹھاس عطا فرما لیجیے اے اللہ سخت دل ہے اس کو نرم کر دیجیے اے اللہ آپ کا نام تو بہت بڑا نام ہے اے اللہ آپ تو شرابیوں کو بخش دیتے ہیں زانیوں کو بخش دیتے ہیں ہمیں بھی بخش دیجیے اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما دی مسجد میں بیٹھے ہوئے اللہ آپ کے گھر ہیں کہاں جائے بندہ گنہ گار تیرا مسجد کے علاوہ کوئی در بھی تو نہیں ہے اللہ آپ کے گھر آئے ہیں ہم کہاں جائیں کوئی در بھی تو نہیں ہے اے اللہ اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ربا ہیں صحابہ کرام کے ایسے پیارے پیارے بندوں کے تو ہم ذہنی اور شرابی ہم گانے سننے والے داڑھی منڈانے والے ہم لڑکیوں کو دیکھنے والے کہاں جائیں آپ کے در پہ آ گئے اللہ آپ کو جانتے ہیں ہم بچنا چاہتے ہیں مگر نفس و شار معاشرہ خاندان والے ہمیں بولتے ہیں مولوی گیا کیا کرے گا تو اے اللہ ہمیں ہمت دے دیجئے استقامت دے دیجئے اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما دے ایسا بنا دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر خوش ہو جائیں ہمیں بھی درد بھرا دل عطا فرما دے جیسے آپ نے پیارے بندوں کو عطا فرمایا اے اللہ ہمیں گٹر لائنوں میں جانے سے بچا لے لڑکے لڑکیوں فیس بک یوٹیوب سے بچا لیجیے گانے سے بچا لے فحاشی سے بچا لے اے اللہ ذنا و شراب اور لڑکوں سے بد سے بچا لیجیے مجھے میرے گھر والوں کو ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو بچا لیجیے مشکل ہے مگر آپ بچا لیجیے اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما دیجیے اے اللہ جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں سب کی مدد فرما علماء کرام کی مدد فرما فرشتوں کے ذریعے مساجد مدارس کی حافظ حفاظ کرام کی قاری صاحبان کی اور تبلیغی بھائیوں کی تبلیغی مراکز کی پیدل جماعتیں جو نکلی ہوئی ہیں اور زبردست جو دین کا کام ہو رہا ہے اور ہمارے بڑے بڑے اکابرین علماء کی میرے پیارے شیخ کی اور حضرت مولانا مظہر صاحب کی حضرت شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب دہان الختم عالیہ کی بنوئی ٹاؤن کے علماء مفتی اسمانی صاحب دہان الخاتم عالیہ مظاہروں کے علماء اور جتنے مدارس مسجدیں ہیں اور حرم شریف کی حفاظت فرما روزہ مبارک کی حفاظت فرما بیت بیت المقدس کی حفاظت فرما بس آپ ہمیں معاف فرما دیجیے اے اللہ آج آپ کا سکینہ دلوں پہ نازل ہو رہا ہے اے اللہ ہمیں عید کے دن میں گناہ سے بچا عید ملن پارٹی سے بچا لڑکیوں کو دیکھنے سے بچا عید کے دن بھی اور ساری دنوں پانچوں کی نماز جماعت سے ادا کرنے والا بنا اے اللہ ہمیں حرم شریفین کی زیارت روزہ مبارک کی زیارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب کے اندر بھی نصیب فرما دیجیے اے اللہ آپ راضی ہو جائیے اللہ حسین صلی اللہ تعالیٰ جزاک اللہ کتابیں لے لیجیے امیر شیخ کا کارڈ بھی لے لیں